جو اللہ کے اس نور سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی روشنی میں اپنا سفر طے کرتا ہے اور دوسرا وہ طبقہ جو اس روشنی کو چھوڑتا ہے اور اندھیروں میں کس طرح تامک ٹوئیاں مارتا ہے کس طرح بھٹکتا ہے اس مضمون کو سامنے رکھ کر کے پھر آگے پڑھیے گا یہ دو طبقے بنیں گے اور دونوں مالک الملک کے سامنے ہیں کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا ہے دونوں اس کے سامنے ہیں دونوں کے عمل اس کے سامنے ہیں ایک طرف جو قرآن کی روشنی میں عمل کر رہا ہے اس کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کر رہا ہے اور دوسرا جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے دونوں کا کوئی عمل پروردگار سے چھپ نہیں سکتا ہے اور دونوں کے اعمال نامے مرتب ہو رہے ہیں دونوں کی ساری باتیں لوہے محفوظ میں لکھی جا رہی ہیں جب دونوں کا عمل اس کے سامنے ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا ایک کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا ایک کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اب دیکھیے ترجمہ تکون فی شان اور اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں شاہ جمع شون حالت آپ کی کوئی بھی حالت ہوتی ہے آپ کہیں دعوت دے رہے ہیں کہیں اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلا رہے ہیں کہیں لوگ آپ کو ستا رہے ہیں کہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں جو بھی آپ کی حالت ہوتی ہے وہ ماتت لو من من قرآن اور آپ تلاوت کرتے ہیں وہ تتلو لو من ہو اور آپ جو بھی تلاوت کرتے ہیں من قرآن قرآن کریم میں سے جہاں سے آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی حالت ہے ایک دوسری طبقہ ہے ولا بلون من عمل اور اے لوگو تم جو بھی کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو کوئی بھی عمل کرتے ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں آپ لوگوں کو کلمہ حق کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگوں کی کیا حالت ہے آپ کو ستا رہے ہیں کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے کوئی کائم کہہ رہا ہے کوئی آپ کے راستے میں کانٹے ڈال رہا ہے کوئی آپ کے مقدس اور متاثر جسم کے اوپر گندگی پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے یہ جو بھی کوئی حالت ہوتی ہے اللہ کنہ علیہ کم مگر ہم ضرور تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں ان تمام باتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی تلاوت کرنے کو بھی آپ کے دعوت دینے کو بھی اور ان کے آپ کو ستانے کو بھی سب دیکھ رہے استفیذ تفیضون فی جب انسانوں تم ان کاموں میں لگ جاتے ہو فاض یفیض بہ جانا جب تم گھس پڑتے ہو ان کاموں میں جب تم بہ جاتے ہو ان کاموں میں جب تم ان کاموں میں لگ جاتے ہو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور یہی کہ آپ اور سنو وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في في ولا السماء عذب يعزب چھپنا پوشیدہ رہنا وما يعزب اور نہیں پوشیدہ رہ سکتا ہے ہر ربك تیرے رب سے من مثقال ذرہ ذرے کے برابر کوئی چیز عرض کیا جا چکا پچھلے سبق میں کہیں کہ ذرہ کے معنی چھوٹی سے چھوٹی چونٹی یا وہ گرد جو سورج کی کرنوں کے سامنے نظر آتی ہے اور مسان کے معنی وزن ذرے کے وزن کے برابر کوئی چیز نہیں ہوتی فی الارض نہ زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں اللہ اکبر ذرہ کیا ہے وہ گرد جو نظر آتی ہے سورج کی کرنوں میں اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہوتی ولا اصغر اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہوتی ہے منزالی کا اس سے اس سے بھی چھوٹی کتنی ہوگی ایٹم جز لا یتجزا جس کو مزید نہ توڑا جا سکے وہ آخری حصہ جس کو مزید نہیں توڑا جا سکتا اتنا چھوٹا اس سے بھی کوئی چیز چھوٹی ہو ولا اکبر یا کوئی بڑی چیز ہو الا فی کتاب مبین مگر وہ ایک واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے سب کا سب ریکارڈ بن رہا ہے آپ کا عمل بھی پوشیدہ نہیں اور ان کا عمل بھی پوشیدہ نہیں اور یہ ساری باتیں لوہے محفوظ میں محفوظ ہیں اور دنیا کا ایک ایک ذرہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا پھر دیکھئے دیکھیے بڑے زبردست مضمون ہے وہ شان اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں تتلو ما من قرآن اور آپ جہاں سے بھی قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تعملون من عمل اور اے لوگو اوپر ناس گزرا اے لوگو تم جس کسی بھی عمل میں ہوتے ہو ہم ضرور بے ضرور تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں اس تو و نفی جب اس عمل میں تم لگ جاتے ہو اور نہیں چھٹتی ہے تیرے رب سے کوئی چیز ذرے کے برابر نہ زمین میں اور نہ آسمان میں نہ کوئی چھوٹی چیز ذرے سے اور نہ کوئی اس سے بڑی چیز الا فی کتاب مبین مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اب آیت کا جوڑ آپ کے ذہن میں آیا سنو اللہ کے دوست وہ ہیں لا خوف کوئی خوف نہیں ان پر کوئی ولا ہوں یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے سب کا عمل اس کے سامنے ہے جو اس کے دوست بن گئے کون ہے دوست قرآن کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے وما تتلو منہ من قرآن یہاں پھر دوبارہ قرآن کا تذکرہ ہوا جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کیا وہ اللہ کے دوست ہیں اور ان کے لیے یہ تمغہ ہے لا خوف علیہم نہ ان کو کوئی خوف ہے ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے لیکن کون دوست الذین آمنوا وکانوا یتقون یہ وہ طبقہ ہے جو مان گیا وکانوا یتقون اور وہ پرہیزگار بن گئے اور وہ تھے بچتے اور وہ بچتے تھے گناہوں سے بچتے تھے کفر و شرک سے بچتے تھے اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے وکانوا یتقون اور جو تقوی اختیار کرتے تھے بچ بچ کر زندگی گزارتے تھے اتنا مختصر تعارف کرایا پروردگار نے یہ ہے میرے دوست جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے لیکن ایمان کا وہ لمبا چوڑا تعارف آپ کے سامنے ہونا چاہیے ابھی کل پڑھ کے آئے انب الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ ویدا آيَاتُهُ علیہ إِيمَانًا ایمانا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ یا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یقین یہ ایمان کی تعریف یہ چیزیں ان کے اندر ہیں آگے آ رہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله یہ ہیں ایمان کی صفتیں وقانو یتقون اور جو تقوی کر اختیار کرتے تھے بچ کر زندگی گزارتے تھے تو تقوی کی جتنی باتیں آپ پیچھے پڑ چکے وہ ساری باتیں عدت للمتقین الذين ينفقون في السر والذرا کون ہیں متقین جو تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور فراخ دستی میں بھی دیتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جو لوگوں غصے کو پی جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو تقوی کی صفتیں ہیں جذافہ جنوبهم عن اہل جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں وہ بے رسحری اور جو سحری کے وقت میں اٹھ کر کے روتے ہیں اپنے مالک سے بخشش مانگتے ہیں یہ ساری تقوی کی باتیں وہ گزر چکی ہیں دائیں بائیں اس لیے اتنی بات کافی تھی اللہ دینا آمن و کانو تک دو قسم کے انسان ہوئے ایک قرآن کی روشنی میں سفر کرنے والا ایک اندھیرے میں ڈبکیاں لگانے والا یہ دونوں کا ایک کا نتیجہ نکلا جو اس کے دوست ہیں مزید سنیے لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے لیے اچھے اچھے خواب دیکھے جاتے ہیں اور یہ خود اچھے خواب دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی نیکیاں دیکھ کر کے وہ بھی خوش ہوتے ہیں اور فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو خوشخبری دی جاتی ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے سب سے پہلے تو موت کے وقت میں تتلقاہم الملائکہ ان کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں اور فرشتے ان کو کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ہم تمہارے دنیا کے بھی ساتھی آخرت کے بھی ساتھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ اللہ کے وعدے ہیں لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے وعدوں کو کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے وعدے بدلے نہیں جا سکتے ایسا ہو کر کے رہے گا ذالک الفوز العظیم یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا میں تم کو یہ کامیاب نظر آئیں یا نہ آئیں یہ ایک طبقہ ہے ایک دوسرا طبقہ ہے جو اندھیرے میں ڈبکیاں لگا رہا ہے اور قرآن کو چھوڑ رہا ہے اوپر سے بات بار بار پڑھتے جائیے گا یا قد جاءتکم موعظۃ تمہارے پاس نصیحت آ چکی قرآن آ چکا اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا یہ نتیجہ نکلا دوسرا طبقہ کون سا ولا قولهم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم میں نہ ڈال دے آپ کو قولهم ان کی بات ان کی بات کون ہے وہ وہ شرک کرنے والے جو آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی بڑی ہے ہم عزت والے ہیں نعوذ باللہ ان العزت للہ جميعا بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ عزت ہمارے لیے ہے مکہ کے مشرق بھی کہہ رہے تھے عزت ہمارے لیے اور مدینہ کے منافقوں میں سبد اللہ ابن ابئی نے تو کہا تھا نا لنخرجن الاعز من الاذل ہم میں جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال کر کے چھوڑے گا وہ کہہ رہے تھے ہم عزت والے ہیں اللہ نے فرمایا ان العزت علّہ جميعا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے وہ السميع العليم وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے تمہاری باتیں تمہاری تلاوت کو اور تمہاری نمازوں کو بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے الا سنو من فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے وہ ساری مخلوق جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے سب اس کے قبضے میں سب اس کی مخلوق ہے سب اس کے بندے ہیں بے بس ہیں اس کے سامنے وہ شركاء ساری مخلوق اللہ کی ہے عزت اللہ کی ہے یہ کہتے ہیں ہم کو فلاں فلاں غیر اللہ سے ہماری دوستی ہے وہ ہم کو عزت دلا دیں گے وہ عزت دلائیں گے وما يتبعون وما يتبع الذين اور نہیں پیچھے چلتے ہیں وہ لوگ دون اللہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا شرکا ان شرکا کے پیچھے نہیں چلتے ہیں ان يتبعون الا اللہ یہ قرآن پاک کا انداز بھی سمجھتے چلیے شاہ صاحب نے جگہ جگہ سمجھایا فرمایا ایک مضمون بات شروع کرتا ہے قرآن پاک تھوڑی لمبی بات ہوتی ہے پچھلی بات کو پھر دہراتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک سمجھے ہوئے ہیں اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے ہوئے ہیں وہ نہیں پیچھے چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں مطلب غن وہ اندازوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ صرف اٹکلیں لگاتے ہیں ہم کو یہاں سے عزت ملے گی یہ بچے دینے والا یہ بچیاں دینے والا یہ بنانے بگڑی بنانے والا صرف ان کے پاس اندازے ہیں ان کے پاس کوئی علم کی بات نہیں وہ خوبصورت اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل لگاتے ہیں میں اٹکل کا معنی بتا چکا کہ دیکھ کر کے لوگ بتاتے تھے کہ اس درخت کے اوپر سے کتنے پیٹی سیب اترے گا کتنے پیٹی پھل اترے گا اس کو کہتے تھے اٹکل لگانا پھر کوئی کہتا تھا پچاس پیٹی اترے گا تو نکلتا تھا ڈیڑھ سو اور کوئی کہتا تھا ڈیڑھ سو اترتا تھا پچاس یہ اندازے ہیں اندازے کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں اندازے لگائے کوئی علم کی بات نہیں وہ وہی لکم اللہ جن کو یہ پکار رہے ہیں انہوں نے کیا بنایا وہ کس چیز کے مالک ہیں اللہ کی شان دیکھو جی وہی ہے اللہ جالا جس نے بنایا لکم تمہارے لیے اللہ رات کو لے فی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو آرام حاصل کرو وَالنَّهَارَ نہارا اور دن کو بنایا دیکھنے والا ایسا بنایا کہ تم اس میں دیکھو تمہیں سجھائی دے اور اس میں کام کرو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ اس میں بے شک نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ جو کان لگاتے ہیں سنتے ہیں قرآن کو اور جو سننا ہی نہیں چاہتے ان کو کسی نشانی سے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر کے جن غیر اللہ کے پیچھے لوگ چل رہے تھے کون کون تھے وہ کہا جن کو اللہ کے اولاد سمجھا ہوا ہے مکہ کے کافر کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی پوجا کرتے تھے کہتے تھے ہم ان کو پوجیں گے یا اللہ کو کہیں گے ہمارے کام بن جائیں گے اور یہودی کہتے تھے ہم حضیر علیہ السلام کی پوجا کریں گے وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارے کام بنا دے گا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کو پکارتے تھے قالوا اتخذ اللہ ان سب نے مل کر کے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے سبحانہ اس کی ذات پاک ہے اولاد ہونا اس کے لیے عیب کی بات ہے اولاد کس لیے ہوتی ہے جہاں کہ مصیبت میں کام آئے بڑھاپے میں کام آئے جائیداد کا کا وارث بنے کیا اللہ تعالیٰ کبھی مر جائے گا تو اس کی جائیداد کا کوئی وارث بنے گا کیا اللہ تعالیٰ بوڑھا ہوگا تو اس کو اولاد کی ضرورت ہے کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے سبحانہ ہو اس کی ذات پا کیا ہوا لگا نہیں وہی بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور اسی کے لیے جو کچھ زمین میں ہے ان عندکم من سلطان بہذا ان عندکم نہیں ہے تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل بھی حاضا اس بارے میں اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو کہ اللہ کا بیٹا ہے کس بنیاد پر کہہ رہے ہو تمہارے پاس اس بارے میں کوئی دلیل نہیں اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون اے دنیا کے انسانوں جو اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا بنائے ہوئے ہو اتقولون علی اللہ کیا تم کہتے ہو اللہ کے اوپر ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم خود جانتے نہیں قل ان الذين يفترون اللہ فرما دیجئے جو بات لوگ اسی طرح اللہ کے اوپر باتیں لگاتے ہیں اللہ نے نہیں بتایا وہ اسی طرح کہتے ہیں اس کے شریک ہیں اس کے پارٹنر ہیں اس کے ساجی ہیں اور یہ بھی ہمارے کام بناتے ہیں اس کا بیٹا ہے ان الذين يفترون بے شک وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹا لا يفلحون وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے نہیں ہو سکتے وہ کہیں کہ بظاہر تو کامیاب نظر آتے ہیں دکان انہی کی چلتی ہے فیکٹری انہی کی چلتی ہے عہدے انہی کو ملتے ہیں بڑے بڑے مقام اور مرتبے تو انہی کو مل رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں جھوٹے الزام لگا رہے ہیں اور اللہ کا بیٹا مانتے اور حاجت روا اور مشکل کشا اس کے سوا مانتے لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو بظاہر تو وہ کامیاب ہیں فرما ہاں، متا ہوں فی دنیا دنیا کا ذرا سا سامان ہے متا سامان ہے دنیا میں زندگی گزارنا ہے دنیا میں چار دن کی مستیاں ہیں دنیا میں چار دن کی موج ہے دنیا میں تم میں یہی نہ مر پھر ہماری طرف ان کا لوٹ کر کے آنا تم منوزی العذاب الشدید شدید پھر ہم ان کو چکھائیں گے سخت ترین عذاب کا مزہ تو جو آدمی چار دن مزے مارے اور اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے تو کیا اس کو کامیاب کہا جاتا ہے کس کو کامیاب کہہ رہے ہو چار دن زندگی کے گزارے تیس سال چالیس سال پچاس سال آرام دیکھا اور اس کے بعد آگ میں ڈالا گیا جہنم میں ڈالا گیا اس کو کامیاب کہو گے نذیقہم العذاب الشدید بما ماتام یکفرون ہم ان کو چکھائیں گے سخت ترین عذاب ان کے کفر کرنے کی وجہ سے یہاں تک مضمون بیان ہوا توحید کا قرآن کریم کی سچائی کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور جس طرح جس ترتیب سے بات شروع کی تھی اسی پر آ کر پورا کیا کیا شروع کی تھی ترتیب کیا تھی سب سے پہلے قرآن بیان کیا عالف لام تلک آیات الکتاب الحکیم تو قرآن کا تذکرہ تھا یا یہاں سے قرآن کا بیان رہا نیچے تک رکو کے ختم ہونے تک وما تکون فی شان پھر دوسرا مضمون وہاں رسالت کا تھا تو یہاں رسالت کا تذکرہ ہوا اور آخر میں وہاں توحید کا مضمون تھا تو توحید کے اوپر بات ختم ہوئی اب یہاں سے تین انبیاء کرام کا تذکرہ کیا جائے گا یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ مکہ کے کافر کہہ رہے ہیں ہر دور کے اندر لوگ یہی باتیں کہتے تھے لیکن جس طرح پچھلے دور کے اندر نافرمانوں پر عذاب آیا اور وہ ملیا میٹ ہوئے اے مکہ کے مشرق تمہارا بھی یہی حال ہوگا اور جس طرح پرانے زمانے کے اندر ایمان والے آخر کامیاب ہوئے اے ایمان والوں تم حوصلہ رکھو کامیاب تم ہی ہوں گے کس کس کا تذکرہ ہے ایک حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور تیسرا حضرت یونس علیہ السلام کا اور پھر ان تینوں مضمونوں کو کلوز کیا جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی وزر علیہ نبانو آپ تلاوت کیجئے ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی خبر سنائیے ان کو علیہ السلام کی خبر کیا تھی ایک زمانہ ایک دراز تک اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہے اللہ کی توحید کو پھیلاتے رہے مگر لوگوں نے نہیں مانا لیکن کس صبر کے ساتھ کس ہمت کے ساتھ کام لیا ساڑھے نو سو سال تک ہمالیہ کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے طوفان آئے آندیاں آئیں مگر ان سے ٹکرا کر کے چکنا چور ہوتے رہے ان کے پائے استقلال کے اندر کوئی لغزش نہیں آئی ہلا نہیں سکے طوفان اور آندیاں ان کو اندازہ لگائیے اس مضمون کا اس وقت میں ضرورت ہے کہ ایمان والوں کو استقامت کے لیے کہا جائے ڈٹے رہو ہمت سے ڈٹ جاؤ یہی مقام ہے کھڑے رہنے کا اس موقع پر حضرت نو علیہ السلام کے استقلال کو بیان کیا وطل علیہم تلاوت کیجیے ان کے سامنے نو علیہ السلام کی خبر جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے یا قوم یو میری قوم اور یہ کب کہہ رہے ہیں انداز بتا رہا ہے بالکل آخری دور کی بات ہو رہی ہے ان نہ قبر علیکم اگر گراں گزرتا ہے تمہارے اوپر کبورا بڑا ہے مشکل ہے تم پر مقامی میرا کھڑا ہونا بار بار میں اٹھتا ہوں اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں تمہیں غصہ آتا ہے اگر تمہیں زیادہ غصہ آ رہا ہے وہ تذکیری بھی آیا اللہ اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے میرا تم کو نصیحت کرنا تم کو مشکل گزرتا ہے اور تمہیں نہیں برداشت ہوتا ہے بہت غصہ آتا ہے جن کی ٹینشن ہوتی ہے پکڑو مارو اس کو تمہاری دھمکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں تو آج اللہ نے اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کر رکھا ہے ہمیشہ سے اور ساڑھے نو سو سال سے بھروسہ کر کے تمہیں بتا رہا ہوں اب اگر تمہیں برداشت نہیں ہوتا تو جواب شرط آیا اجمی ہو تو تم اکٹھا کر لو اپنے معاملے کو یعنی تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو حملہ کرنا چاہتے ہو تم سے کچھ نہیں ہوتا مشورہ کرو پلان بنا لو اتفاق کرو اپنے پلان پر وَشُرَكَاءُكُمْ کا اور بلا لو تم اپنے شریکوں کو بھی ان کو بھی اکٹھا کر لو اور یاد رکھو کہ کوئی چھوڑنا نہیں سب کو بلا لینا کہیں بعد میں ایسا نہ ہو کہ تم کہو یار سب کو بلایا تھا لیکن فلاں رہ گیا تھا سب کی دہائی دی تھی لیکن ابھی سنا رہ گیا تھا ولا یغوس و سو و نسورا ان میں سے کوئی ایک رہ گیا تھا ثم لا یکن امرکم علیکم علی پھر تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ بھی نہ رہے اعلان کر کے مشورہ کرو یہ نہیں کہ خفیہ خفیہ میٹنگیں کرتے ہو اعلان کر کے کرو سب کو بلاؤ ثم متو الیہ پھر فیصلہ کر کے سنا دو میری طرف پھر فیصلہ کرو میرے خلاف اقضو علیہ فیصلہ کرو میری جانب میری جانب فیصلے کا مطلب فیصلہ کر کے پھر میرے اوپر ٹوٹ پڑو فیصلہ کر کے مجھے سنا دو گھبراتانی میں ولا تنظرونی اور مجھے مہلت بھی مت دو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ اور اگر تم سب مل کر کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتے اور پھر بھی تم کہو گے اچھا آج کے بعد ہم تقریر نہیں سنیں گے آج کے بعد ہم تم سے منہ موڑ لیں گے اور میرا کیا بگڑے گا کیا مجھے فیس دیتے ہو کیا مجھے تم ٹیوشن دیتے ہو تو سارے اسٹوڈنٹ باغ جائیں گے تو میرا کیا بنے گا جی کہاں سے آئے گی ٹیوشن کی فیس فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر تم مو موڑو گے فَمَا سَعَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرِ تو نہیں مانگا میں نے تم سے کوئی عجر آج تک تم سے کوئی اجر نہیں مانگا تم سارے منہ موڑ لوگ ہیں تو میرا کیا نقصان ہے نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے اوپر وہ من المسلمین اور اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے اس نے حکم دے رکھا ہے کہ میں ہو جاؤں فرد مبرداروں میں سے تو تمہاری دھمکیوں کی وجہ سے اور تمہارے ڈرنے کی وجہ سے کیا میں اللہ کا حکم چھوڑ دوں کیا انداز ہے آپ ذرا سوچئے آج کل کے زمانہ مزدوری کا زمانہ ٹیوشن کا زمانہ ہر آدمی سوچتا ہے میں تقریر کروں گا تو کچھ پیسے ملیں گے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ دور ایک چھکا مارتا مولوی اس کو پیسے ملتے ہیں پھر ایک چوکا چوکا چھکا سمجھتے ہیں نا تقریروں کے چھوکے چھکے دیکھے ہوں گے تو کوئی ادھر سے دوڑتا ہے پیسے لے کر آتا ہے کوئی ادھر سے دوڑتا ہے پیسے لے کر آتا ہے اس کو سامنے رکھیے اور پھر انبیاء کے کام کو دیکھیے وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں وہ لوگوں سے اپنے کام کی مزدوری اور محنت نہیں مانگتے ہیں اگر تم وہ موڑ لو گے تو میرا کیا بگڑے گا فما سالتکم میں نے تو تم سے آج تک کبھی اجر نہیں مانگا نہ تم سے کوئی مزدوری مانگی تو تمہارے بگڑنے سے میرا کیا نقصان ہے بگڑتے رہو کیا ہوا پھر ساڑھے نو سو سال کی کشمکش کے بعد فیصلہ ہوا فقط تو انہوں نے ان کو جھٹلا ہی دیا انکار ہی کر دیا جھوٹا ہی کہا نتیجہ کیا نکلا فنج نہ تو ہم نے ان کو بچایا وہ مما ہو اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بچایا پھر فل کی کشتی کشتی میں یہی طبقہ بچا باقی سب کا بیڑا غرق ہوا لیکن یہاں ایک بات اور پھر سمجھیں پھر کیا ہوا آج تک علیہ السلام کے لیے ابھی آ رہا ہے آگے سورہ ہود کے اندر لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کا دین قبول کر لیتے لیکن آپ کے ارد گرد پست قسم کے لوگ رہتے ہیں آپ کے آس پاس میں کمزور طبقہ رہتا ہے ملچ کا طبقہ شدروں کا طبقہ یہ کمزور قسم کے لوگ رہتے ہیں اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے وہ سارے وڈیرے مرے تو ان کی جائیداد اور ان کی کوٹھیاں اور بنگلے کس کو ملے اور زمین کس کو ملی وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَا اور ہم نے انہی کو جانشین بنایا جو کشتی میں بچ گئے تھے جن کو کہتے تھے کہ آپ کی مجلس میں یہ ہے اس لیے ہم کو بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے انہی کو ہم نے وارث بنا دیا اور قرآن پاک احساس دلاتا ہے وہ کمزور طبقے کے لوگوں اگر تم میرے دین کے ساتھ مل جاؤ گے دنیا کی بھی عزت ملے گی آخرت کی بھی وَاغْرَقْنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا تھا فَانْذُرْ میرے محبوب دیکھیے کئی كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا یہ ایک طبقے کا ایک نبی کی تحریک کا بیان کیا ہے ہر دور میں اسی طرح ہوتا آیا نافرمانوں کا یہ انجام ہوتا ہے جن کو ڈرایا جاتا ہے اور پھر وہ مانتے نہیں پھر کیا ہوا تم مباحث نہ یہ وہ سولہ پھر حضرت نو علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے نبی بھیجے علاقوں مہین ان کی قوموں کی طرف فجا ہو تو وہ آئے لوگ ان کے پاس بالبینات کی واضح نشانیاں لے کر نتیجہ کیا نکلا فما بما زبو بھی من قبل فما كانوا تو ایسے تھے ہی نہیں کہ وہ مان لیتے اس چیز کو کذبوا زبو بھی من قبل جو اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے یہ بات بھی سمجھے ذرا شروع کر کے اس کے بعد کیا ہوا صرف فرما بردار بچ گئے تھے نافرمان تو مر گئے تھے پھر انہی فرما برداروں میں نافرمان پیدا ہوئے انہی بزرگوں کی اولاد بگڑی اور آگے چل کر کے پھر شرک میں مبتلا ہوئے پھر ان کی طرف اللہ نے نبی بھیجے اور مختلف لوگ دونوں کی مختلف لوگوں کی طرف مختلف علاقوں میں مختلف بستیوں میں پیمبر آتے رہے نتیجہ کیا نکلا فرمایا پیغمبروں نے سمجھایا اور لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا لیکن جس بات کو ایک مرتبہ انکار کر چکے تھے کہنے لگے اب نہیں مانیں گے اس لیے کہ ایک مرتبہ جو کہہ دیا کہ نہیں ہے پھر مانیں گے یہ ضدی قسم کے لوگ تھے اس لیے وہ نہیں مانتے تھے نبیوں کی بات ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے رات ہے وہ دیکھو ستارے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ کہتا ہے میرے منہ سے نکل گیا نا دن کے بارہ بج رہے ہیں اب تارے نظر آ رہے لیکن تو ہوں کیسے کہ دن نہیں رات ہے یہ دن نہیں ہے میرے منہ سے ایک مرتبہ نکل گیا فما کانو تو لوگ ایسے نہیں تھے کہ وہ مان جاتے بما اس چیز کو کس لبو بھی من قبل جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے انکار کر چکے تھے گزاری کا نت قلوب قلوبین ایسا کیوں ہوتا ہے فرمایا اس لیے ہوتا ہے کہ پروردگار پھر صرف لگا دیتا ہے ایسی ضدی قسم کے لوگوں کے دل کے اوپر پھر ان سے ماننے کی توفیق چھین لی جاتی ہے ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی ماننے کی اللہ اکبر اس کے بعد بہت رسول آئے تو دو رسولوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے نو علیہ السلام کے بعد آئے کون آئے ثم من بعدهم پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد حضرت موسی علیہ السلام کو اور تفصیلی ذکر آپ سن چکے کہاں آئے تھے یہ فرعون کی طرف آئے تھے جو عجبت کا بادشاہ تھا اور وہ اپنے آپ کو نوز باللہ خدا سمجھا کرتا تھا جو بھی وہاں پر بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون ہی کہتے تھے یہ کون سا فرعون تھا انگریزی تاریخ والے لکھتے ہیں رام سی ثانی اور دوسرے لوگوں نے دوسرے نام لکھے ہیں عربی تاریخ میں اس کا نام ولید اور ریان اس طرح کے نام آتے ہیں ثم من بعدهم موسا پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد ان انبیاء کرام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسی علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کدھر بھیجا الا فرعون فرعون کی طرف وہ ملائیں اور اس کے سرداروں کی طرف بھی آیا دینا ہماری نشانیوں کے ساتھ اپنی نشانیاں دے کر کے بھیجا اور کتنی نشانیاں تھی آپ پڑھ چکے سات نو نشانیاں سب سے بڑی نشانی کیا تھی لاٹھی کو زمین پر رکھتے تھے اضحا بنتی تھی اور ہاتھ اپنے گربان کے اندر لے جاتے تھے باہر نکالتے تھے سورج کی طرح چمکتا تھا اور اس کے علاوہ جو آپ نشانی پڑ چکے کمبل کی زفاتے کی وہ ساری نشانیاں لے کر کے آئے فراؤن کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف تخت برو تو اکڑ گئے نہیں مانیں گے وہ قوم مجرمین اور کیوں اکڑے وہ جرم کرنے والے لوگ تھے وہ کرمنل قسم کے لوگ تھے جرائم پیشہ لوگ تھے اور جرموں جرم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے بھی ماننے کی توفیق چھینی گئی فلما جا الحق تو جب آ چکا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے قابو انہوں نے کہا عدالت مبین بے شک یہ تو کُلم کھلا جادو ہے انبیاء کرام کی باتوں کا اور انبیاء کرام کی دعوت کا اثر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ان کی باتوں میں تاثیر نہیں ہے ان کے کلام میں اثر نہیں ہے لیکن جب وہ اثر ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ جادو ہے اصل میں یہ جادو سے لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں یہاں تک کہ کسی کی بیوی مسلمان ہوتی ہے تو شوہر کے ساتھ جھگڑا کسی کا بیٹا ایمان لاتا ہے تو باپ کے ساتھ جھگڑا عالم واقع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کہتے ہو حق کے لیے لما جا تم جب تمہارے پاس حق آ چکا کہ یہ جادو ہے کیا یہ جادو ہے سوچو تو صحیح غور تو کرو کیا تم نے جادو آج تک دیکھے نہیں بلا مساح اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں حضرت مسا علیہ السلام سے پرور نگار نے یہ کیا راز کی بات کہلوائی جادوگر کامیاب کبھی نہیں ہوتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاں آدمی جادو کے بلبوتے پر دنیا میں کوئی بڑی عزت کا مالک ہو گیا ہو اور اس کو کوئی بڑا مرتبہ مل گیا ہو جادوگر کے مقدر میں پروردگار نے ناکامی لکھی ہے ایک جگہ کامیاب ہوتا ہے واہ واہ واہ واہ ڈھول دمک کے دوسری جگہ پھر ناکام جوتے یہی ہوتا ہے جادوگر کے لیے بس صبح شام بےچارہ دھکے کھاتا رہتا ہے کبھی عزت کی روٹی اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے کالو جیتا لتلفتنا تل فیتا نا انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ آپ کیوں یہ دین لے کر آئے ہو کالو جیتا نا کیا آیا ہے ہمارے پاس لی تل فیتا نا تاکہ تو پھیر دے ہم کو ہم اس چیز سے آبا آنا جس چیز پر پایا تھا ہم نے آپ اپنے باپ دادا کو سے ہم کو پھیر دے و تکون علوم اور فی جائے تم دونوں کے لیے بڑائی فی زمین میں تم اس لیے آئے ہو ہم باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور پھر تم دونوں کی عزت ہو اور تم دونوں کو بڑا مانا جائے ملک کے اندر وما نحن لکما بمؤمنین اور ہم نہیں ہیں تم دونوں کی وجہ سے ماننے والے لکما تمہارے کہنے پر مسلمان ہونے والے نہیں ہیں نہیں مانیں گے وقال فرعون اور کہا فرعون نے ایتونی بکل ساحر علیم لے آؤ میرے پاس تمام جادوگروں کو مقابلہ کرتا ہوں میں اس کا سارے جادوگروں کو لے آؤ پورے ملک سے جادوگر جمع کیے گئے آگے جادوگر ہم پڑھ چکے پیچھے کے مفسرین نے کہا ستر ہزار تک کی روایتیں فلما فلم تو جب آگے جادوگر اور اس میدان میں پہنچ گئے جہاں مقابلہ کرنا تھا اور وہ میلے کا دن بھی آ گیا اور چاشت کا وقت بھی آ گیا جب مقابلہ کرنا تھا اور علیہ السلام کے مقابلے میں وہ پہنچے مثال القوم انتم القوم ان سے کہا علیہ السلام نے ڈالو مان تم ملکون جو کچھ تم کو ڈالنا ہے جو کرتب دکھانا ہے دکھاؤ اور ہم پیچھے پڑ چکے یہ کب کہا تھا یہ جب انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں یا آپ کچھ ڈالیں گے فرمایا تم ہی ڈالو پہلے فلم القو تو جب ڈال دیا انہوں نے اور کس کو ڈالا تھا اپنے رسیوں اور لاٹھیوں کو اور وہ ازدہے اور سانپ اور سبنیاں بن کے پورے میدان میں ناچ رہی تھی قال موسیٰ ما جئتم به بھی سہرو علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم به بھی جو چیز لے کر تم آئے ہو السحر وہ جادو ہے یہ مبتدا خبر بھی بن سکتا ہے اور یہ ہے کہ جو چیز تم لے کر آئے ہو نہیں تم لائے ہو مگر کیا لائے ہو جادو لے کر کے آئے ہو جو چیز جو چیز تم لے کر کے لائے آئے ہو ہاضا ہوا سحر وہ تو جادو ہے تم مطلب میں جو لے کر آیا ہوں یہ معجزہ ہے یہ پروردگار کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ پڑھنے کی اور پھونک مارنے کی چف کرنے کی ضرورت نہیں یہ اللہ کے حکم سے لاٹھی سانپ بنتی ہے اللہ جانتا ہے کیسے بنتی ہے اور تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کا نچوڑ تو یہ ہے کہ یہ جادو ہے اور جادو ان اللہ کا بے شک پروردگار ان قریب اس کو باطل کر دے گا اس کو مٹا دے گا پروردگار یہ ختم ہو جائے گا ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین بے شک پروردگار نہیں کامیاب ہونے دیتا ہے عمل المفسدین فساد کرنے والوں کے عمل کو فساد کرنے والوں کا عمل جو دنیا میں بگاڑ کرتے وہ یہی ہیں جادوگر ان کے عمل کو پروردگار کبھی درست نہیں کرتا ہے نہیں کامیاب ہوتا ہے وہ حب اللہ الحق بکلماتہ تو ہوا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نیچے رکھی ایک سانس لیا تو ستر ہزار جادوگروں کے سانپ اور سمپنی اور ہیں سب کے سب ایک مرتبہ ان کے پیٹ میں چلے گئے سب ایک دم نگل لیا سب کے سب کا اور جب نگل لیا تو ہوا کیا یحق اللہ الحق کا اللہ نے سچ کو سچ کر دکھایا بھی ہی اپنے قدرت کے ذریعے سے اپنی باتوں کے ذریعے سے وَلَوْ کری الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہے مجرم نہیں چاہتے ہیں کہ سچ سچ ہو جائے جھوٹ جھوٹ ہو جائے اور لوگوں کو پتا چلے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے اتنا بڑا معجزہ نظر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے کہ کچھ بچے ہمارے خیال سے تو کوئی نہیں بچنا چاہیے اتنا بڑا معجزہ ستر ہزار جادوگر آئے اور اپنی راتیاں رسیاں اور لاٹیاں ڈالیں اور وہ بڑے بڑے ازہے بنے کئی کئی لمبے میٹر کے سانپ بنے اور یہ لاٹھی ایک سانس میں سب کو نگل جائیں اور پھر جادوگر بھی سجدے میں پڑ جائیں اور فراؤن دھمکی دے اور ان کو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہ ہو اور وہ کہیں جا جو تجھے کرنا ہے ہم نہیں ڈرتے اتنے بڑے واقعے کے بعد سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا کتنے لوگ مسلمان ہوئے فرمایا نہیں فراؤن کا دور تھا اس کے سرداروں کا دور تھا جو ان کی خلاف ورزی کرتا تھا اس کو درخت کے ساتھ کھڑا کرتے تھے اور جسم میں میخیں ٹھوکنا شروع کر دیتے اور میخیں ٹھوکتے رہتے تھے یہاں تک کہ تڑپ تڑپ کر کے بندہ مرتا تھا لیکن جس کو رب عطا کرے اس کو کون روکے فرعون کے بیڈ روم میں پروردگار ایمان کو داخل کر لیتا ہے حضرت آسیہ ایمان لے آتی ہیں اس موقع پر کون لوگ ایمان لائے فما علی موسا نہیں ایمان لائے مسا علیہ السلام کے لیے علیہ السلام کی وجہ سے اللہ ضروری مگر کچھ کے لفظی معنی اولاد ایمان لائی اور اولاد سے مراد یہاں پر کون ہیں ایک کہا گیا من الناس لوگوں میں سے کچھ لوگ ایمان لائے لیکن دوسرے تمام مفسرین نے کہا نہیں ذریت مانا ہو شبان قوم ہی ان کی قوم کے جوان ایمان لائے یہ فیصلہ جوان ہی کرتا ہے جو از کار رکھتا ہو وہ بچارہ کیا فیصلہ کرے یہ تو جان و مال کو قربان کرنا اور طوفانوں سے ٹکرا جانا مسائب کو گھرے لگا لینا یہ آسان کام ہے یہ جوان فیصلہ کرتا ہے بوڑھا بے شمار مرتبہ سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے مگر ماننے کی ہمت نہیں ہوتی ہے اس میں اللہ ذریت من قومی مگر ان کی قوم کے کچھ جوان ایمان لے آئے کیوں تھوڑے لوگ ایمان لائے لائے کیوں نہیں زیادہ لوگ اعلیٰ خوف من فرعون فرعون کے ڈر کی بنیاد پر ڈرتے ہوئے لائے ایمان ڈر تھا ان کو بھی دیکھ نہیں رہے جادوگروں کا کیا حال ہوا تڑپا تڑپا کر کے ان کو مار دیا گیا تو اس ڈر اور خوف کے باوجود کوئی ایمان لاتا آسان کام تھا لیکن لے آئے کچھ ہمت والے جوان فرعون کے ڈر کی وجہ سے ڈرتے ہوئے ڈرنے کے باوجود ایمان لایا یا ڈرتے ڈرتے ایمان لے آئے فرعون سے ڈرتے تھے اور کس سے ڈرتے تھے وہ مالا اور اس کے سرداروں کے ڈر اور ان کے سرداروں کے ڈر کے بنیاد پر یا ان کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے یہ ان کے سردار کون ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ فراؤن کی قوم کے کچھ سردار تھے ان سے ڈرتے تھے لیکن سوال ہے اس کے لیے تو قرآن کہتا نا فراؤن کے سردار یہاں کا ملا ہم ان کے سردار ان کے اپنے ان کے سردار معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اور قبطیوں میں بھی کچھ سردار بنائے ہوئے تھے فراؤن نے جو لوگوں کو وقوف بناتے تھے اور مظلوموں پر ظلم ڈھاتے تھے اور اسی سے پیسے بٹورتے تھے اور فرعون کو لالا کر کے دیتے تھے ان سرداروں سے زیادہ ڈرتے تھے فرعون کا ڈر تو تھا ہی لیکن یہ جو اپنے غدار تھے ان کا زیادہ ڈر تھا این کیوں ڈرتے تھے کہ وہ ان کو فتنے میں مبتلا کر دیں اور فتنے میں مبتلا کرنے کا مطلب ایسی آزمائش میں مبتلا کریں کہ مار مار کر کے ان کو مجبور کریں دوبارہ کافر بننے کے لیے یہ ڈر تھا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ کیا واقعی فرعون ایسا تھا کہ اس کا ڈر لگے گا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بے شک فرعون لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ زمین میں بڑا ہو گیا تھا اونچا ہو گیا تھا اس سے ڈرتے تھے لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے کوئی ہمت نہیں کرتا تھا ایمان قبول کرنے کی وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ تو حدوں کو کراس کرنے والے لوگوں میں سے تھا حدوں سے بڑھ جانے والے لوگوں میں سے تھا حد کر دی تھی اس نے تو مار دھاڑ جس کو چاہ اس کو مارا جس کو چاہ اس کو چھوڑا جس کو چاہ اس کو لٹایا اس کے زمین میں جسم میں میخیں ٹھوکنا شروع کی اور وہ تڑپتے تڑپتے بیچارہ مر گیا وقال قوم ان بالله فعليه ان كنتم مسلمين یہ جوان ایمان لائے موسی علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمانی شروع کی سب سے پہلے کیا تربیت فرمائی اللہ پر بھروسہ کرو آسان کام نہیں ہے تم پہاڑوں سے ہمالیہ سے ٹکرا گئے ہو طوفانوں سے ٹکرا گئے ہو مگر تمہارے ساتھ اس سے بڑی طاقت ہے کتنی طاقت ہے جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا وہ توکل کی طاقت ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو وقال موسا اور فرمایا موسا علیہ السلام نے اے میری قوم کے لوگوں اگر تم ایمان لائے ہو اللہ کے اوپر فالے ہی توکلو تو تم اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرو ان کن تم مسلمین اگر تم ہو فرما برداری کرنے والے اگر تم واقعی فرما بردار ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کر لو فقالوا علی اللہ توکلنا آہا یہ جوان بھی کیا تھے انہوں نے کہا اللہ ہی توکل اللہ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم بڑے پہلوان ہیں مقابلہ کر لیں گے نہیں نہیں یہ بڑے بول ہیں ان میں انسان پھنس جاتے ہیں اللہ ہی پر بھروسہ کیا لیکن دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں زیادہ مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرنا زیادہ آزمائشوں میں نہیں ڈالنا ہماری طاقت سے زیادہ مصیبت نہ آ جائے ربنا اے ہمارے رب لاتا تجعلنا نہ بنانا تو ہم کو تخ مشق مصیبتیں ڈالنے کا ذریعہ اور فتنے میں مبتلا کرنے کا ذریعہ جس کا میں نے آسان ترجمہ کیا تختہ مشق نہ بہتو بنانا ہمیں للقوم الظالمین ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہمیں نجات دے دے تو اپنی مہربانی سے من القوم الكافرین نفرمانی کرنے والے لوگوں سے اس کا ایک دوسرا بھی ترجمہ کیا اور وہ اس سے بھی آگے کی بات وہ کیا انہوں نے دعا کی اے اللہ ہم اس سے نہیں گھبراتے کہ فرعون مارے گا اور ہمارے سردار ہمیں ماریں گے مارتے رہے ہم نے توکلی میں سر دے دیا پھڑکنا کیا لیکن ایک بات سے ڈرتے ہیں وہ کس سے ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں مارتے رہیں اور ہم پٹتے رہیں اور ان کو کوئی پریشانی نہ آئے اور شیطان ان کو بہتائے کہ اگر ان کا دین سچا ہوتا تو یہ مارے کیوں کھاتے ہیں یہ مصیبت میں کیوں پڑتے ان کا دین سچا نہیں تبھی تو مارے کھا رہے ہیں ایسا نہیں کرنا کم سے کم ان کو بھی یہ احساس رہے کہ ہماری ساتھ بھی طاقت ہے ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اے ہمارے رب تو ہمیں فتنے کا آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا ان کے اعتبار سے آزمائش کے ان کی آزمائش ہو جائے للقوم الظالمین قوم ظالم لوگوں کے لیے کہ وہ کہیں کہ دیکھو ہم نے ان کو اتنا مارا ان کی کوئی مدد نہیں ہوئی یہ بے یارو مددگار اگر ان کے ساتھ اللہ کی طاقت تھی اللہ ان سے پیار کرتا تھا تو یہ کیوں ان کو مصیبتوں میں ڈال دیا اے ہمارے رب تو ہم کو اپنے رحمت سے نجات عطا فرما نافرمان قوم سے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ نافرمانوں سے ہم کو نجات دے تو پروردگار نے فوراً اس کا طریقہ سکھایا کہ میری مہربانی اگر حاصل کرنا ہو میری رحمت حاصل کرنا ہو میری مدد حاصل کرنا ہو اس کا ایک طریقہ ہے کیا طریقہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی جانب بھی واقعی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی جانب بھی کیا وہی کی انت بہ آ لکھاؤ میما کے ٹھکانا بناؤ تم لکھا مکما اپنی قوم کے لیے بھی بیوتن گھروں میں قوم کو کہو کہ گھروں کے اندر رہے باہر زیادہ نہ نکلے ورنہ اور مصیبتیں آئیں گی اور ابھی ہجرت کا اجازت نہیں ہے گھروں کے اندر اپنا ٹھکانا بنائے رہے یہاں البتہ گھروں کے اندر رہ کر ایک کام کرنا ہے وہ کیا بنی اسرائیل نماز پڑھ سکتے تھے صرف مسجد میں ان کو گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور بغیر نماز کی اللہ کی مدد آتی نہیں اوپر رحمت مانگی تھی رحمت کیسے ملے گی کہا نماز پڑھو نماز کے ذریعے سے اللہ کی رحمت ملے گی تو نماز تو مسجد کے بغیر ہوتی نہیں وہ جانو بھی تم قبلہ اور تم اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ قبلہ بنانے کا مطلب مسجد کی سجدے کی جگہ بناؤ عبادت کی جگہ بناؤ واقعی سنا اور نماز قائم کرو اس نماز کے ذریعے سے اللہ کی مہربانی ملے گی اللہ کی رحمت ملے گی امت محمدیہ کو بھی سنایا جا رہا ہے کیسے ملتی ہے اللہ کی مہربانی وہ جانوئی اور بناؤ تم اپنے گھروں کو قبلتا نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ عبادت کرنے کی جگہ بناؤ بے شک تمہاری نماز مسجد کے سوا نہیں ہوتی لیکن الضرورات تبیع المحضورات پریشانیاں اور مصیبتیں ان چیزوں کو درست کر دیتی ہیں جو درست نہیں ہوتی مسجد کے سوا نہیں ہوتی لیکن اس مجبوری میں تمہاری نماز گھر میں ہوگی ایسے اللہ کی طرف دھیان لگاؤ نماز قائم کرو پوری صفات کے ساتھ نماز پڑھو اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ نماز گھر میں پڑھو لیکن قبلہ کمانا کہ گھروں کو قبلہ رخ بناؤ ان کا قبلہ فلسطین ہے بیت المقدس ہے اور میں بتا چکا ہوں وہ سخرا ایک چٹان ہے تو تم اپنے گھروں کو اس رخ پر بناؤ اور وہیں پر نماز پڑھو مصر کے اندر رہتے ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے اس کی مدد مانگو وہ بشر المومنین اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے اب جو نماز پڑھے گا اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اللہ کی مدد آ جائے گی چنانچہ آ گئی مدد وقال ارسا ادھر قوم کو کہا تم نماز کی طرف لگ جاؤ ادھر موسا علیہ السلام نے پہ سوال دراز کیا اللہ سے مانگنے لگ گئے مگر کیسے مانگا پھوٹ کر کے دعا کی وقال موسا اور کہا کی حضرت موسا علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب ان کہا فرعون تو نے دیا فرعون کو بھی وہ ملا ہو اور اس کے سرداروں کو بھی زینتن دنیا کی رونق دی زیبائش دی دنیا کی چمک دمک دی دنیا کا وہ اموالن اور مال و دولت دیا فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں یہ مال و دولت کی وجہ سے پھٹ گئے ہیں ربنا لیضلوا عن سبیلك اے اللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا جس کے نتیجے میں تھا کہ وہ گمراہ کریں تیرے راستے سے لوگوں کو تیرے راستے سے لوگوں کو پھسلائیں اس لیے مال دیے اس مال کا تو یہ نتیجہ نکلا مال کا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا شکر نام محافت لیکن مال کا نتیجہ نکلا انہوں نے تیرے بندوں کو گمراہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں یہ دعا کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے اصل بات کو آدمی بعد میں کہتا ہے ربنا اے اے اے اے اللہ اللہ اللہ میرے مالک اب بات آگے آتی ہے کہنا کیا ہے ربنا اموالہم اے اللہ تباہی ڈال دے ان کے مالوں پر اب برباد کر ان کے مالوں کو اسی کی وجہ سے یہ برباد ہوئے اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے بعد ان کے سونے پتھر بن گئے ان کے چاندی ریت کے ڈھیر بن گئے موسا علیہ السلام کی دعا ہے وش دل کلو بھی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں اس سے پہلے تھوڑی سی مصیبت آتی تھی آ جاتے ہیں دوڑ کر کے موسا دعا کر یہ مصیبت ہٹے گی تو ایمان لے آئیں گے بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے اب ایسی تباہی ان کے اوپر نازل کر دل بھی سخت کر دے کہ ڈرامے والا ایمان بھی نہ لا سکے جو ایسے ڈرامہ کرتے تھے فلا فلاب الحضاب العلیم تو ایمان نہیں لائیں گے وہ یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھنے یعنی تب تک یہ ایمان ڈرامے والا بھی نہ لا سکے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں اور یا یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ میرے مالک یہ نہیں مانیں گے یہ اس وقت میں مانیں گے جب دردناک عذاب آئے گا اور بے شک اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا قوم کو نماز میں لگایا خود دعا میں لگے اور دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل ہوئی لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعوتکما اللہ نے فرمایا قد اجیبت یقیناً قبول کر لی تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی دونوں کی دعا منظور ہو گئی دونوں کی دعا دعا تو ایک ہی نہیں کی اوپر دیکھیے دوبارہ دیکھ لیجیے ایک مرتبہ وقال کالا موسا حضرت موسا علیہ السلام نے کہا حضرت ہارون کا تو ذکر ہی نہیں ابن کثیر شافی المسلک ہیں اور اس سوچ کے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے لیکن اس موقع پر پہنچ کر فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے حضرت ہارون پیچھے آمین کر رہے تھے اور اس سے معلوم ہوا کہ جب دعا دو بندے کریں تو ایک ہی دعا کرے اور دوسرا صرف آمین کہتا جائے آمین کہتا جائے تو جب دعا قبول ہوگی تو دونوں کی قبول ہوگی اور پھر فرمایا ابن کثیر دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں لگتا ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھے وہ کہے تو دونوں مل کر کے کہے آمین تو کرم دیوار کہ کہا دعوت کما تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی ہے فرسٹ بڑی حیرانگی ہوتی ہے اسی کا نام اخلاق ہے کہ آدمی نے ایک سوچ بنائی لیکن جہاں پر اس کو اعتراف کرنا اعتراف کرے گا اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے اگرچہ ہم سوچ رہے تھے یہ بات بڑے جو تھے وہ بڑے ہی تھے فوقائے کرام کے مسئلے کیسے ہوتے تھے ایک کہتا تھا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ یہ درست ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ جو میری تحقیق ہے وہ غلط ہو اور دوسرے کی بات درست ہو اور دوسرا کہتا تھا میری تحقیق یہ ہے لیکن ممکن ہے کہ میری بات درست نہ ہو دوسرے کی بات درست ہو ممکن یہ ہے امکان کے درجے میں دونوں کو رکھو البتہ ہم افضل اس کو سمجھتے ہیں وہ افضل اس کو سمجھتے ہیں فستقیما پروردگار نے فرمایا دعا قبول ہو چکی فستقیما تو تم دونوں سیدھے رہو ڈٹے رہو دین کے لیے ولا تتبعان اور مت تم پیروی کرنا سبیل الذین لا يعلمون ان لوگوں کے راستے کی جو جانتے نہیں ہیں دعا قبول ہو چکی ہے عذاب آنے والا ہے لیکن اب ڈٹے رہیے گا یہ ہے موقع ڈٹ جانے کا ایسا نہ ہو کہ لا علم قسم کے لوگ ہیں کچھ اور مشورے دیں آپ ڈٹے رہیے ان کے راستے کی پیروی نہ کیجیے ظاہر ہے دونوں نبی تھے ان کے راستے کی پیروی کر سکتے تھے یہ ہم کو سنایا جا رہا ہے ہو گیا فیصلہ دعا ہوگی قبول کیسے ہوئی وجاوزنا ببنی اسرائیل اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو البحر سمندر سے چلے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی قوم کو لے کر کے جاؤ لے کر کے نکلے اچانک پہنچے تو سامنے دریا سامنے سمندر اور پیچھے کی فوجیں اللہ سے دعا کی اللہ نے مار ماری فکان کل فرق ان کا تو عظیم کھٹ گیا سمندر اور دو ٹکڑے ایسے ہو گئے جیسے دو پہاڑ ہم نے ان کو پار کرا دیا بنی اسرائیل کو فَأَتْبَعَهُمْ باہن پیچھا کیا ان کا فرعون نے وہ کے لشکر نے فرعون کے لشکر نے بغیم و عدوہ بغیم جاتی سرکشی کرتے ہوئے وہ عدوہ اور حدوں کو کراس کرتے ہوئے دشمنی کرتے ہوئے مطلب فرعون کے دشمن بھاگ گئے تھے اس کو بیٹھ جانا چاہیے تھا یار شکر کرنا تھا کہ دیکھو ان لوگوں کو مارتے رہتے ہم مارتے مارنا مصیبت پھر ان کو دفن کرنا مصیبت ٹھکانے لگانا مصیبت بھائی دشمنی تھی اب چلے گئے یہ سمندر پار ہو کے بیٹھو آرام کرو لیکن نہیں تکبر اثر بغیا حد سے تجاوز ہونا اور دشمنی اور زیادتی یہ چیز تھی جس نے اس کو مجبور کیا کہ نہیں چلو پیچھا کرو ان کو اور پوری قوم کو لے کر کے دوڑ پڑا پیچھے پھر کیا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے واپس چاہتے ہیں کہ لاٹھی ماریں اور سمندر جڑ جائے قرآن کریم کہتا ہے اللہ نے فرمایا الْبَحْرَ رَحْوَا رہنے دیجئے سمندر کو اسی طرح کھڑا رہنے دیجئے کیوں ان کو آنے دیجئے اِنَّهُمْ نہ مُغْرَقُونَ یہ سب کے سب ہلاک کیے جانے والے لوگ ہیں اور جب سارے گھس گئے سمندر میں کہا اب مار دیجئے اذا ادرکہ غرق پھر کیا ہوا یا تک کہ جب اس کو پکڑ لیا غرق ہونے نے اس نے کہا ایمان لایا میں لا الہ الا انہوں آمنت بی بنو اسرائیل نہیں ہے کوئی بات یہ ہے آمن تم ایمان لیا ان بات یہ لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا للبی مگر وہی ذات آمنت بھی بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل بس وہی خدا ہے باقی کوئی نہیں میں ہوتا تو میں کیوں کیوں ڈوبتا اور جن کو میں مانتا تھا اگر وہ ہوتے تو مجھے بچاتے نا بس وہ اکیلا ہے جن کو بنی اسرائیل جس کو بنی اسرائیل نے مانا اور میں ہوں فرما برداروں میں سے اسی موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فرعون تو فرعون علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت ہے یہ فرعون دو ڈبکیاں لگی پانی کی تو بس ایمان لے آیا بے شک ایمان معتبر نہیں ہوا لیکن وہاں دیکھو ابو جیل کو گردن کٹ رہی ہے آدھی کٹ چکی ہے تب بھی کہتا میں نے نہیں مانا آل انداز دیکھیے اللہ کی طرف سے کہلا اب اب ایمان لاتا ہے اس سے پہلے نہیں تو یہ سمجھ میں آیا وقد قدا قبل اور تو نے بہت نافرمانی کی یقین تو نافرمانی کی قبل اس سے پہلے وہ کون الْمُفْسِدِينَ اور تو تھا بگاڑنے والوں میں سے دنیا کے نظام کو درم بھرم کر رکھا تھا کسی کو اونچا کسی کو نیچا انسانوں کو طبقوں میں بانٹا ہوا تھا سن پل یو مونجی کا بھی بدنی کا آج ہم نجات دیں گے بھی بدنی کا تیرے جسم کو بعد نے کہا کہ یہ ننجی نجوہ سے معقول ہے جس کے معنی ہے کنارہ تو مطلب آج ہم تیرے جسم کو کنارے لگائیں گے اور بعد نے کہا نجات سے معقول ہے آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے اور بچانے کا مطلب کہ تجھے تیرے جسم کو سمندر میں نہیں بٹھائیں گے اور یہاں پر اس کو مچھلیاں نہیں کھائیں گی ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کو کنارے لگائیں گے کیوں لتکون لمن خلفك آیا تاکہ تو نشانی بن جائے ان لوگوں کے لیے لمن خلفك جو تیرے پیچھے آئیں گے آیتن ان کے لیے تو نشانی بن جائے سب دیکھیں ارے یہ کل اپنے آپ کو خدا کہتا تھا آپ دیکھو سمندر سے نکلا بڑ بڑ بڑ پانی نکل رہا ہے منہ سے نکل رہا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل رہا ہے لتکون لمن علیمن آیا تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے یہ ہے نشانی قرآن پاک کے الفاظ میں ظاہری طور پر یہ بات نہیں ہے کہ تو قیامت تک رہے گا ظاہری طور پر تو اتنی بات ہے کہ تجھے کنارے لگائیں گے لیکن اٹھارہ سو پینتیس میں مصر کے اسی مقام سے جہاں پر فراؤن غرق ہوا تھا ریت کے تودو میں سے ایک لاش نکالی گئی ایک ڈھانچہ نکالا گیا اور اس کو ممی کیا گیا اس میں پلاسٹک بھری گئی جیسے اس کی ہڈیوں کا نانچہ تھا ویسے اس کو کڑا کیا گیا تو لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ فرعون کی لاش ہے اگر یہ فراؤن کی لاش ہے جیسا کہ تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ اسی رامسی ثانی کی لاش ہے تو یہ قرآن پاک کا ایک زبردست اعجاز ہے کسی کو معلوم نہیں تھا قرآن نے کہا کہ اس کا جسم تو قیامت تک رکھا جائے گا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ وہ نشانی بنے ان لوگوں کے لیے جو اس کے پیچھے آئیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ یہ فرعون کا جسم ہی صرف اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اس کی قدرت کی نشانیاں تو بھری ہوئی ہیں دنیا میں لیکن وہ نہ کثیر اور بہت سارے من الناس لوگوں میں سے ان آیاتنا ہماری نشانیوں سے لغافلون ضرور بے ضرور بے خبر ہے نہیں ان سے فائدہ اٹھاتے نہیں ان پر غور کرتے ورنہ کتنی نشانیاں ہیں وَلَقَدْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّا صِدْقِ اب فرعون کا بیڑا تو غرق ہوا تو بنی اسرائیل کا کیا ہوا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سنایا جا رہا ہے جس طرح وہ فرعون ڈوبا تمہارے فرعون بھی ڈوب جائیں گے پھر کیا ہوگا کہا جس طرح بنی اسرائیل کو بہترین مقام ملا تم کو بھی ملے گا وَلَقَدْ بَوَّعَنَا یقیناً ہم کو ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوع صدقٍ مبوا صدق کا لفظ آیا میں نے کہا تھا وہاں مبوا کے معنی مرتبہ مبوا صدق سچائی کا سچائی کے رہنے کی جگہ یعنی بہترین رہنے کی جگہ دی ہم نے ان کو اور شام کا علاقہ ہم نے ان کو دے دیا وَرَزَقْنَاهُ مِنَ ہوں اور ہم نے ان کو روزی دی پاک چیزوں میں سے ہائے ہائے مگر پھر بنی اسرائیل بھی بگڑ گئے اور ایمان والوں کو بھی ڈانٹا گیا کہ کہیں تمہارا بھی یہ حشر نہ ہو جائے اور وہ کب بگڑے یہ نہیں کہ ان کو دین نہیں ملا تھا اس لیے بگڑ گئے بگڑ گئے دین ملا علم ملا فم العلم تو نہیں اختلاف کیا بنی اسرائیل نے مگر اس کے بعد حتہ یہاں تک کہ جا آ چکا ان کے پاس علم ان نورتا یقضی بینہم بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن کیا اختلاف کیا کسی نے بچڑے کی پوجا کی اور پھر کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور کسی نے احبار و رحبان کو رب مانا اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن فیما کانو فی اختلفون ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اللہ اکبر کیا سنایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو کیا پیغام ملا فَإِن كُنْتَ فِي مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَإِن كُنْتَ پس اگر آپ ہیں شَكٍ شک میں مما أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اس کلام کی طرف سے جو آپ کی جانب نازل کیا گیا یہ قصے واقعات بیان کرنا اس بات کی دلیل کیا نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی تردد ہے کہ ہے اللہ کا کلام کہ نہیں فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے تھے آپ سے پہلے استغفر اللہ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہے کہ ہے یہ کلام اللہ کا ہے یہ اس کا بھیجا ہوا کہ نہیں نہیں آپ کو سنایا جا رہا ہے آپ کو فرمایا جا رہا ہے ہم کو سنایا جا رہا ہے اے انسانوں اگر تمہیں شک ہے میرے محبوب کو کہاں شک ہے اسی لیے یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں انسان اگر تو شک میں ہے لیکن آگے الہی کا پھر ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے اس لیے دونوں جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر کو موڑ کر ترجمہ کیجیے لیکن سمجھیے کہ ہم کو کہا جا رہا ہے بس اگر آپ شک میں ہیں اس کلام کی طرف سے جو آپ کی جانب نازل کیا گیا ہم نے نازل کیا ہے پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے تھے آپ سے پہلے وہ بتائیں گے کہ یقیناً آپ اللہ کے آخری پیمبر ہیں عبداللہ ابن السلام بتائیں گے حضرت طالبہ بتائیں گے حضرت اسد حضرت اسید بتائیں گے اور حضرت نجاشی بتائیں گے اور ان کے بھیجے ہوئے ستر لوگ بتائیں گے وہ جتنے کتاب کے ماہر ہیں وہ سب بتائیں گے لقجا اقل حق یقیناً آپ کے پاس آ چکا ہے میرے رب آپ کے رب کی طرف سے فلا کننا من الممترین آپ ہرگز نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے آپ کو ہے ہی نہیں شک جو شک ہے جن کو ان کو کہا جا رہا ہے تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ اور اے انسان ہرگز نہیں شامل ہونا ان لوگوں میں جب نے قرآن سن لیا اور یہ ساری باتیں سن لی اے انسان نہیں ہونا ان لوگوں میں سے کبضبو بھی آیا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھوٹا سمجھا فتک مین تو تو بھی ہو جائے گا خسارے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے یا یہ بھی کر سکتے اور آپ ہرگز نہ ہو جائیں ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو ورنہ تو آپ بھی ہو جائیں گے خسارے میں سے والوں میں سے تو اگر آپ کو کہا گیا تو ہم کو سنایا گیا کہ جب ہم اپنے محبوب کو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تم کس بات کی مولی ہو خود اپنے لیے فیصلہ کرو كلمه ربك لا يؤمنون شک کا بہت ہے انسان کو آپ نے وہ سنا ہوگا جو دو ایک آدمی لے کر بچارا سیدھا سادہ شریف آدمی بکری لے کر چلا تھا راستے میں کچھ بدماشوں نے طے کیا کہ بکری کے بجائے کہیں گے یہ کتا ہے وہ مختلف جگہ ٹولیاں بنا کر کے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا چاچا جی کتا کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا پٹو تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ بکری ہے کتا ہے انہوں نے کہا ہمیں تو کتا دکھائی دے رہا ہے بڑی امی نے ان کو ڈانٹا آگے دوسری ٹیم ملی اس نے بھی یہی کہا تیسری ٹیم ملی اس نے بھی یہی چوتھی نے بھی یہی پانچویں نے بھی یہی اور جب کئی کئی جگہ وہی لوگ مل رہے ہیں اور یہی باتیں کہہ رہے ہیں تو بڑی میاں کو بھی شک ہو گیا کہ شاید کوئی مسئلہ ہے انہوں نے چھوڑ دیا دفاع کرو بھائی پتا نہیں میں سوچ رہا تھا بکری کتا کہاں سے میں نے لے لیا سارے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوگا ان الذين حقت عليهم كلمه ربك جو آدمی دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو بڑے بڑے لوگ نہیں مان رہے ہیں ابو جیل نہیں مان رہا اتبا نہیں مان رہا ہے شہبہ نہیں مان رہا ہے اتنے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں کوئی نہ کوئی چکر تو نہیں ہے اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے اس کو کہا جا رہا ہے وہ جس طرح وہ گڈے کی طرح وقوف بن گیا تھا اے انسان تو بیوقوف نہیں بننا کون نہیں ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر ان اللہ حقت حق فت علیہ کا بے شک وہ لوگ جن کے اوپر پکی ہو چکی ہے تیرے رب کی بات کون سی بات کہ ان کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اس کتاب پر ورنہ اس کو سب مانتے ہیں تو یہ دیکھ کر کے جی فلاں فلسفی ایمان نہیں لا رہا ہے فلاں گورا نہیں لا رہا ہے اور فلاں کالا نہیں لا رہا ہے تو تو شک میں پڑ گیا کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ گڑبڑ ہے وہ نہیں ایمان لاتے ہیں جن کا جہنم میں جانا پکا ہو چکا ہے ولو جا تم کلو آیا اور یہ وہ لوگ ہیں اگر آ جائے ان کے پاس تمام کی تمام نشانیاں حتی یرب العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں اگر ساری نشانی آ جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے ہاں جب موت کے فرشتے آئیں گے پھر ایمان لائیں گے مگر وہ موتبر نہیں ہوگا کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا اور اس وجہ سے شک میں پڑ گئے جی اتنا بڑا فلسفی تھا اس نے تو مطالعہ کیا قرآن کا مگر ایمان نہیں لایا کوئی چکر ضرور ہوگا اس کے سوا کوئی چکر نہیں اس نے ایمان لانے کے لیے اور تحقیق کے لیے نہیں پڑھا قرآن کریم اس نے اسی لیے پڑھا تھا کہ کوئی کیڑا تلاش کروں اور لوگوں کو بیوقوف بناؤں کہ یہ تو سچی کتاب نہیں ہے اور جو آدمی اس طریقے سے اور اس نیت سے مطالعہ کرتا ہے اس کو ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ تفسیریں بھی لکھتا ہے وہ ترجمہ بھی کرتا ہے وہ ڈکشنریاں بھی بناتا ہے مگر اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے بہت سارے گورے بہت سارے کالے ایسے ہیں انہوں نے سب کام کیے مگر ایمان نہیں نصیب ہوا فلولا كانت منف فنفعها ايمانها الا قوم يونس اللہ اکبر عقل مند آدمی وہ ہے جس کو تھوڑے جھٹکے لگتے ہیں باز آتا ہے اللہ فرماتا ہے اگر لوگ اب تک ایمان نہیں لائے تو کاش کوئی بستی ایسی ہوتی ویسا ایمان لاتی جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لائی تھی تو پھر ان کا ایمان لانا معتبر ہو گیا تھا اور وہ کب ایمان لائے تھے ان پر عذاب آنے والا تھا بالکل عذاب کے اثرات آ چکے تھے عذاب تو ان کے دیوان مکانوں کی چھتوں سے ٹکرا چکا تھا اس وقت میں وہ ایمان لائے مگر ایسی حالت کا ایمان بھی معتبر ہو گیا کہ ابھی عذاب آیا نہیں تھا اے مکہ والو عذاب قریب آ چکا ہے اب بھی ایمان لیا ہوتا کہ تمہارا ایمان لانا معتبر ہو جائے اور جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا فلولا کانت تو کیوں نہیں ہوئی پر یا تم کوئی بستی آمنت جو ایمان لاتی فنا تو نفع دیتا اس بستی کو ایمان ہوا اس کا ایمان لانا اللہ قوم یونس مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور بستیاں ایمان لائیں مگر اس وقت میں لائیں کہ ایمان نے فائدہ نہ دیا ابھی فرعون ایمان لایا مگر ایمان نے فائدہ نہیں دیا فرق اس لیے کہ وہ اس وقت میں ایمان لایا جب عذاب آ چکا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان کب لائی کہ جب ابھی عذاب آیا نہیں تھا مگر آیا ہی چاہتا تھا حضرت یونس علیہ السلام کون ہے ابن ابی ابھی یونس ابن متا انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں مشہور یہی ہے اور کہاں بھیجا گیا تھا ان کو نینوا کی طرف موسل کی طرف عراق کی طرف عراق کا ایک صوبہ موسل اور موسل کا ایک شہر ہے نینوا اس کی طرف بھیجا گیا تھا خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عداس کو دیکھ کر کے فرمایا تھا انہوں نے کہا ایک بات ارشاد فرمائی تو وہ حیران ہوئے کہ آپ بھی یہ بات کہتے ہیں یہ بات تو وہ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس آسمانی علم ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا تم کہاں کے ہو انہوں نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں آپ نے فرمایا میرے بھائی حضرت یونس ابن متہ کا جو علاقہ تھا وہاں کے رہنے والے ہوں انہوں نے کہا آپ کو کیا معلوم یونس ابن متہ کون ہے یہ تو صرف بنی اسرائیل جانتے ہیں فرمایا وہ بھی نبی تھے میں بھی نبی بن کر آیا ہوں لمبا واقعہ ہے تو خود اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا کہ نینوا کے رہنے والے تھے اور نینوا کی بستی قرآن کے اندازے کے مطابق اور ترمیزی شریف کے یعنی قرآن کے اندازے مطلب قرآن کے ظاہری الفاظ پر غور کرنے سے ایسا لگتا ہے اور ترمزی شریف کی روایت بھی ہے کہ اس وقت میں اس کی بستی ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں پر مشتمل تھی یہ نینوا کی بستی کے افراد ان کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا ایک عرصے تک حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھایا مگر لوگ نہیں مانے لمبے عرصے تک سمجھاتے رہے نہیں مانے نہیں مانے آخر حضرت یونس کو کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ بس اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے لیکن کتنے دنوں میں عذاب آنے والا ہے یہ نہیں بتایا گیا تھا انہوں نے اپنی طرف سے قوم کو بتایا بس آیا ہی چاہتا ہے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا چالیس دن میں عذاب آنے والا ہے اور ایک میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا اب تین دن میں آنے والا ہے مگر تین دن کی بات انہوں نے اپنی طرف سے کہی کیونکہ قوم صالح کے قوم سمود کے اوپر جو عذاب آیا تو اس کے لیے کہا گیا تھا جبکہ بس اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے جب اعلان ہوتا ہے عذاب کا تو تین دن کے اندر آ گیا تھا جب کہا گیا عذاب آنے والا ہے تو سمجھے بس تین دن میں آ جائے گا لیکن پھر یہ سوچ کر کے کہ اگر عذاب نہ آیا تین دن کی بات تو اللہ نے نہیں کہی تھی میں نے اپنی طرف سے کہی اگر عذاب نہ آیا تو لوگ تو مجھے اور زیادہ جھوٹا سمجھیں گے پہلے ہی نہیں مانتے ہیں اور یہ بھی کہ اگر عذاب آ گیا تو میں اپنا آپ اس سے پہلے بچاؤں مگر یہ دونوں باتیں اللہ کی طرف سے نہیں تھی یہ خود فیصلہ کیا اور یہی وہ بات ہوئی جو اللہ کو پسند نہیں آئی اور یہ گناہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں ایک بات سوچی گناہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے کے لیے کہا جائے نہ کریں تو گناہ اور نہ کرنے کے لئے کہا جائے تو کریں اور گناہ یہاں تو یہ بات نہیں ہے یا تو صرف انہوں نے سوچا کہ بس عذاب آنے والا ہے نکل چلتا ہوں یہاں سے اس معذب بستی میں عذاب والی بستی میں مجھے رہنے کی کیا ضرورت جب وہاں سے نکل پڑے اور مشہور یہی ہے یہ تفسیری روایتیں ہیں کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی پکی ہوں لیکن مشہور ہے کہ ان کے ساتھ صرف ان کے دو بیٹے چھوٹے بیٹے اور ایک بیوی اور کوئی نہیں تھا راستے میں ایک ہاتھ کا پیش آیا بیوی گم ہو گئی دوسرا ہاتھ کا پیش آیا ایک بیٹا گیا دوسرا ہاتھ کا پیش آیا دوسرا بیٹا گیا بالکل اکیلے ہو گئے آگے پہنچے ایک کشتی تیار تھی اس میں بیٹھے تھوڑی دور دور پہنچے کشتی ہچکولے لینے لگی کشتی والوں نے کیا کہا اس کے بعد دو باتیں ایک تو یہ کہ کشتی والوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک آدمی کو اتار دو تو پار لگ سکتے ہیں ورنہ سب کے سب ڈوب جائیں گے کس کو اتارا جائے قرآن دازی کی گئی پتا ہما کان من المدحضین تو یہ بھی شریک ہوئے قرآن دازی میں اور انہی کا نام نکل آیا ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا یا ان کو مچھلی نے نگل لیا اور دوسری یہ روایت کہ نہیں کشتی والوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے جب کسی آقا کا غلام بھاگتا ہے اور کشتی میں بیٹھتا ہے تو کشتی حج کو لے لیتی ہے اس لیے بتاؤ کون ہے بگوڑا غلام انہوں نے کہا کہ میں ہی اپنا آقا سے بھاگ کر آیا ہوں ابھی مجھے کہا نہیں تھا اس بستی سے نکلنے کے لیے میں اپنے مالک کے حکم سے پہلے نکل آیا ہوں یہ سوچ کر کے بس عذاب آنے والا ہے میں اتر جاتا ہوں لوگوں نے کہا نہیں نہیں آپ تو اتنے بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں آپ کیسے غلام ہو سکتے اس کے بعد قرآن اندازی ہوئی لیکن بہرحال قرآن اندازی ہوئی اس لیے کہ قرآن کا دفعہ اندازی ہوئی اور انہی کا نام نکلا ان کو سمندر میں پھینکا گیا اور مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی نے کتنے دن تک رکھا انہوں نے اللہ بہتر جانتا ہے کوئی کہتا ہے چار دن کوئی آٹھ دن اور کسی نے کہا چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے لما آن جب وہ ایمان لائے کشپنا ہٹایا ہم نے ان سے عذاب خز جی رسوا کرنے والے عذاب کو فی الحیات الدنیا دنیا دنیا کی زندگی میں سامان دے دیا ایک مدت تک کیسے ہوا یہ کہ جب یہ یہاں سے نکلے تو پیچھے قوم نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو ہے نہیں اچانک بادل نمتار ہوئے اور وہ کالے بادل ان کے اندر دھند سخت سے کالے بادل وہ ان کی بستی کی طرف بڑھنے لگے یہ سمجھ گئے کہ خدا کا عذاب آیا اب تلاش کیا حضرت یونس کہاں ہیں اب ایمان لائیں گے وہ نظر نہیں آئے یہ پریشان ہوئے یہ سب گھروں سے نکل کر کے بھاگے کھلے میدان میں ایک جگہ پہنچے اور مال مویشی کو بھی ساتھ لے گئے بجبی بچوں کو سب کو لے کر گئے سب نے گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے اپنے مالک سے دعائیں کی یہاں تک کہ جانور بھی پریشان نظر آتے تھے اور ہر ایک کا حق ادا کیا اگر کسی کو یاد آیا کہ میں نے فلاں آدمی کے ایک لکڑی کاٹ کر کے اپنے مکان میں لگا دی تھی اس نے فٹافٹ وہ بھی نکالی اور کہا بھائی سب آپ کو نہیں پتا میں نے یہ لکڑی کاٹ کر اپنے مکان میں لگا دی تھی یہ بھی آپ لیجیے گا ایک دوسرے کے حق بھی ادا کی اور سچی توبہ کی اچانک وہ بادل چھٹنے لگے عذاب ہٹنے لگا عذاب ہٹ گیا اور قوم بچ گئی یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں رکھا آخر اللہ کے حکم سے کنارے پر ڈالا اور پھر ان پر ایک بیل اگی وہ آگے آ رہا ہے اور پھر ایک ہرن نے ان کو دودھ بھی پلایا وہ تاریخی روایتیں ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے اور پھر جب اللہ نے صحت مند کیا تو واپس پلٹے ایک بچہ بھی ملا دوسرا بچہ بھی ملا اور بیوی بھی مل گئی وہ لمبی بات ہے آگے جہاں تفصیل سے ذکر آئے گا وہاں عرض کروں گا شاہ ربک اور جب واپس پہنچے قوم کے پاس تو قوم نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام آ گئے اور روتے دھوتے پہنچ گئے کہ ہم تو توبہ کے لیے تیار تھے آپ کہاں چلے گئے اب سچی توبہ کروائی اور سب کو ایمان نصیب ہوا اور پھر ان کے بیچ میں کافی عرصے تک رہے وَلَوْ شَعَ رَبُّكَ اور اگر تیرا رب چاہتا فِي الْأَرْضِ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرا رب لوگوں کو مجبور کر کے ایمان عطا کریں رب تیرا چاہتا تو ایمان لے آتے جو بھی کوئی زمین میں ہیں کلہم سب کے سب جمیعاً سب کے سب تو لوگ زبردستی تو مسلمان نہیں بنائے جا سکتے ہیں اللہ نے کیا کیا ہے انسانوں کو اختیار دے دیا جو ایمان لانا چاہے ایمان لائے جو کفر پر رہنا چاہے کفر اختیار کرے افان ستوں الناس تو کیا آپ مجبور کر دیں گے لوگوں کو حتی یا مؤمنین یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں وما کان ماکان حالانکہ نہیں ممکن ہے کسی جان کے لیے ان تؤمن کہ وہ ایمان لائے اللہ باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ کب حکم دیتا ہے ایمان کا جب کسی کے دل کے اندر ایمان کی تڑپ ہوتی ہے اور جس کے دل میں تڑپ نہیں ہوتی اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا وہ یہ جالو اور گندگی ڈال دیتا ہے اللہ الذین ان لوگوں پر لا یعقلون جو اصل سے کام نہیں لیتے بے عقل لوگوں کو پہلے سے گند اور گندگی پڑ جاتی ہے ان کو پھر ایمان نہیں نصیب ہوتا ہے قل انظرو آپ فرما دیجئے انتظار کرو دیکھو غور کرو ما ذات السماوات والارض وما تغن الآیات والنظر عن قوم لا يؤمنون قل آپ فرما دیجئے انسان اے لوگو دیکھو غور کرو جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں لیکن نشانیوں سے فائدہ اس کو ہوتا ہے جو ایمان لانا چاہتا وما تغن الآیات اور نہیں نفع دیتی ہیں نشانیاں وہ نظر اور نہیں نفع دیتا ہے ڈرانا اور آگاہ کرنا اور ڈرانے والے یہ بھی مانا ان قوم لا یؤمنون ایسے لوگوں کو جو ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں فہل يَنْتَذِرُونَ تو کس کا انتظار ہے مکہ والوں کو نہیں انتظار کرتے ہیں وہ اللہ مگر مثل ایام الذین مگر ان لوگوں کے دلوں کی طرح الذین خلو من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے تھے جیسے ان پر عذاب آیا تھا کیا مکہ والو اسی طرح منتظر ہو تم کیا تم فرعون کی طرح ایمان لاؤ گے جب ڈوبو گے تب ایمان معتبر نہیں ہوگا اور قوم یونس کی طرح ایمان لاؤ جب ایمان معتبر ہو جائے گلفن متاظرو اگر یہی انتظار ہے تو آپ فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو ان میں ہوں تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے تم ننجی رسولنا ولدین آمن کزالی کا پھر نجات دیتے ہیں ہم اپنے پیمبروں کو ولدین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے کزالی کا اسی طرح مطلب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں مگر اللہ کا یہ ضابطہ یاد رکھو کہ پروردگار جب عذاب آتا ہے تو اپنے پیمبروں کو اور صرف ایمان والوں کو بچاتا ہے بے ایمان نہیں بچتے ہیں حق علینا نصر المؤمنین ننج المؤمنین حق علینا ہم پر یہ بات پکی ہے ثابت ہے کہ ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو ہم پر ضروری ہے ایمان والوں کو نجات دینا ایسے موقع پر جب عذاب آتا ہے تو پھر صرف مجرم ہی اس میں ہلاک ہوتے ہیں ایمان والوں پر عذاب نہیں آتا ہے چٹ مٹ گھٹنائیں کسی نے دعوت کا کام نہیں کیا اس میں دوسرے بھی لپیٹ میں آگئے یہ الگ چیز ہے جب عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے تو صرف کافروں پر ہی آتا ہے ملیا ناس سورت مکمل ہوئی توحید کو کس طرح کھول کھول کر کے سمجھایا گیا قرآن کی حقانیت کو سمجھایا گیا آپ کی رسالت کو بتایا گیا اگر اب بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو سنو قل یا یوحنا آپ فرما دیجئے ساری دنیا کے لوگوں تم فی شک من دینی اگر تم شک میں ہو من دینی میرے دین سے میرے دین کے بارے میں تم کو شک ہے شک میں پڑے ہوئے ہو تو سنو اگر تمہیں شک ہے تو اس طرف سے مایوس ہو جاؤ کہ ہم تمہاری سوچ پر بھی آنے والے نہیں فلا اعبد تو میں ہرگز نہیں عبادت کروں گا اللہ دین تعبدون من دون اللہ ان ہستیوں کی پوجا نہیں کروں گا جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ولیکن اعبد لیکن میں عبادت کروں گا اللہ اس اللہ کی اللہ دی یتوفاکم جو تم کو پورا پورا لے لیتا ہے تم کو وفات دیتا ہے وہ امید تو من المؤمنین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے وان اقم وجہ کا لکھ حنیفہ حنیفا اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اقم کہ تو سیدھا کر دے وجہ کا اپنے چہرے کو لکھ دین کی جانب حنیفا سب سے کٹ کر کے ایک اللہ کی طرف جھک جائیے یہ مجھے حکم دیا گیا ہے پھر میں تمہاری کیسے مانوں اگر تم میری نہیں مانتے تو سن لو ہم بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں مجھے حکم دیا گیا والا کو من المشرقین کہ آپ ہر نہیں ہو جانا شرک کرنے والوں میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا اور کون ہے شرک کرنے والے جو اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز اور فلاں چیز نفع اور نقصان کی مالک ہے فلاں ہستیاں نفع اور نقصان کی مالک ہیں ولا تدعو من دون اللہ اور آپ مت پکاریے اللہ کو چھوڑ کر ماں ان ہستیوں کو لا ينفعوکا جو آپ کو نفع نہیں دے سکتی ولا یا اور جو آپ کو نقصان نہیں دے سکتے اللہ اکبر یہ مشن ہے آپ کا فائن فعال بس اگر آپ نے بھی ایسا کر لیا کہ آپ نے بھی کسی ایسی ہستی کو پکار لیا جو نفع اور نقصان کی مالک نہیں اور اس مالک کے سوا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں اگر آپ نے ایسا کیا فائن نہ تو بے شک آپ بھی تب تو من الظالمین ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں میں سے اللہ اکبر وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر چھو لے آپ کو کوئی تک اور اگر اللہ تعالیٰ مبتلا کرے آپ کو مزر کسی پریشانی میں اوپر تھانا ایسی ہستیوں کو نہیں پکارنا جو نفع نہ دیں جو نقصان نہ دیں کون نفع اور نقصان کا مالک ہے سنیے يَمْسَسْكَ اللہ اگر اللہ تعالیٰ مبتلا کرے آپ کو ٹچ کرے چھوائے آپ کو بزر کوئی تکلیف فلا کاشف لہو ہو نہیں ہے اس کا کوئی کھولنے والا نہیں ہے اس کا اس تکلیف کا کوئی ہٹانے والا اللہ سوائے اس کے کوئی نہیں پوری دنیا میں جتنی ہستیاں ہیں سب سن لے کوئی نہیں تکلیف ہٹا سکتا وہی کا بھی خیر اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا آپ کو آپ بلند ترین مرتبہ عطا کرنا چاہے فلا رات لِفَضْلِهِ تو نہیں ہے کوئی ہٹانے والا اس کے فضل کو يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عبادی اپنا فضل پہنچاتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے وہ الغفور الرحیم اور وہی بخشنے والا اور وہی رحم کرنے والا یہ کیسا آخری پیغام ہے اس کو پڑھتے لگتا ہے کہ صورت ہو گئی پوری لیکن اور آخری اور اس سے بھی آخری سنیں بولیا یوحنا آپ فرما دیجئے ساری دنیا کے لوگوں قد جاءکم الحق من ربکم حق آ چکا سچ آ چکا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے اب اعلان عام ہے تو من تو جو کوئی ہدایت قبول کرے گا فائنما تدین نفسی وہ ہدایت اختیار کرے گا اپنی ہی نفے کے لیے ومن غلّہ اور جو کوئی بھٹکے گا گمراہ ہوگا فعنما يضل عليها وہ گمراہ ہوگا اپنے ہی خلاف اس کا نقصان اسی کو ہوگا انا عليكم بوکیل اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں کہ گمراہ تم ہو اور مجھ سے باز پرس ہو میں تمہارا ذمہ دار نہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ اور آپ کو آخری پیغام لوگوں کو تو دے دیا گیا اب آپ بھی آخری پیغام سنیے وَاتَّبِعْ اور پیچھے چلیے پیروی کیجئے ما اس چیز کی یوحا ہائی کا جو آپ کی طرف نہیں کیا جاتا ہے وَاتْبِرْ اور ڈٹے رہیے اور صبر کیجئے حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے عملی فیصلہ حق غالب آ جائے باطل مٹ جائے سچ چھا جائے جھوٹ ناپید ہو جائے حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے وہ خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کیسے فیصلہ کرتا ہے اگلی صورت ہے سورہ ہود اس کے اندر پروردگار جگہ جگہ بتائے گا یوں فیصلہ کرتا ہوں وہ دیکھو قوم عاد کے خلاف کیا وہ دیکھو قوم سمود کے خلاف کیا وہ دیکھو فرعونیوں کے خلاف کیا وہ دیکھو قوم لوت کے خلاف کیا وہ دیکھو قوم شعیب کے خلاف کیا مدین والوں کے خلاف فیصلہ ہوا دیکھو کیسا فیصلہ ہوتا ہے وہ خیر الحاکمین بات میں سے بات نکلتی ہے جہاں ایک بات ختم ہوتی ہے وہاں دوسری شروع ہوتی ہے یہ فیصلے اگلی صورت کے اندر ہوں گے ان قوموں کا تذکرہ ہوگا اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوگا اور پھر اللہ کا عذاب ان پر کیسے آیا اس کا تذکرہ ہوگا اور یہی وہ باتیں ہیں جن کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق نے آپ کے مقدس چہرے پر آپ کی داڑھی مبارک کے اندر چند بال سفید دیکھے عرض کیا اے میرے محبوب آپ کو بوڑھے ہوئے چاہتے ہیں اور بوڑھا ہونے کے بعد انسان دنیا سے پردہ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا یاد رکھی آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و خوات مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے کیا مضمون ہے سورہ ہود کا جس نے اللہ کے حبیب کو بھی بوڑھا کر دیا یہ انبیاء کرام کا تذکرہ اور ان کی قوموں کا تذکرہ اور ان کا پھر نہ ماننا اور ان کے اوپر عذاب ہونا اور قوموں کا دنیا سے مٹ جانا آپ گھبرا گئے کہیں اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہو جائے آج کے انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہو جائے میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں پھر جب لوگ مٹیں گے اور سب مریں گے میں کیسے برداشت کروں گا اور وہ آیت بھی خاص طور سے جو آخری رکو میں آ رہی ہے کیوں نہیں کوئی پیدا ہوا بستیوں میں ایسا سمجھدار جو انسانوں کو تباہی کے راستے سے بچاتا یہ آیت بھی ڈرانے والی اور پھر ایک اور آیت کہ اے ایمان والو تم ذرا بھی کفر و شرک کی طرف اور ظالموں کی طرف ذرا سا نہیں جھکنا اگر ذرا سا جھک گئے وہ عذاب تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی جو میں نے نافرمانوں کے لیے تیار کی ولا الى الذين ظلموا فتمسكم النار تم نے ڈٹ کر رہنا ہے سیدھا سیدھا رہنا ہے یہ زبردست ارشادات تھے جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ صورت ہے اور اس جیسی صورت نے مجھے بوڑا کر دیا ہے یہ ہے سورہ پڑھیں کہ بس پڑھے سورت و ثلاث و عشرون آیا و عشر رکوعات سور حود مکی ہے اور اس میں ایک سو اور تئیس آیتیں ہیں و عشر رکوعات اور کتنے دس رکوع ہیں سورت کا مضمون کیا ہے شروع میں تمہید ہے اللہ کی توحید کے دلائل ہیں دو رکو کے اور قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جائے گا اور آپ کی صداقت کو بیان کیا جائے گا جو مضمون اس صورت میں ہے اسی کی یہاں تکمیل کی جائے گی اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا اور ایک پورے رکو کے اندر ان کا تذکرہ نہیں دو رکو کے اندر ان کا تذکرہ تفصیلی تذکرہ یہی ہے وہ جس کے لیے میں کہہ رہا تھا جہاں قرآن تفصیل کرے گا وہاں آپ بھی تفصیل سے مطالعہ کیجئے جہاں قرآن اجمال کرتا ہے وہاں آپ بھی اجمالی طور پر پڑھیے اور چلیے اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ ایک رقو میں پھر حضرت صالح علیہ السلام کا اور ان کی نافرمان قوم قوم سمود کا تذکرہ ایک رقو کے اندر اور اس کے بعد اس کے بعد کس کا تذکرہ ہے ہاں؟ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی نافرمان قوم کا تذکرہ اور پھر حضرت نہیں اس سے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پھر حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد آخری رکوع سورت کا نچوڑ اس سے نکلی والی نکلنے والی باتوں کی ایک جھلک دکھا کے سورت ختم ہو جائے گی اور آپ سے کہا جائے گا کہ یہ واقعات آپ کو سنائے گئے کس لیے جس طرح یہ پیمبر ڈٹ گئے تھے آپ بھی اللہ کے راستے میں اسی طرح ڈٹ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب محکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الف لام را حروف مقطعات ہیں دو جگہ تفصیلی بات آ چکی ہے جو حضرات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں سبحان اللہ اور جو حضرات کہتے ہیں اس سے اشارہ علیف سے اللہ لام سے جبرائیل اور رات سے مراد رحمت للعالمین اور جو کہتے ہیں اللہ کی صفات ہے وہ کہتے ہیں علف سے اللہ لام سے لطیف اور رات یا رحیم یا اور جو بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں یہ رعوف کتاب الحق قیمت آیات ہو یہ ہے ایک کتاب ایسی احکمت قیمت آیات ہو جس کی آیتوں کو پختہ کیا گیا ہے پہلی صورت کے آخر میں جب آیا تھا تلک آیات الکتاب الحکیم تو میں نے حکمت کا ترجمہ عرض کیا تھا حکیم کا ترجمہ مضبوط کتاب کی آیتیں اس صورت کے اندر گویا اس ترجمے کی نشاندہی کی گئی کہ وہاں حکیم سے مراد تھا اس مت آیات جس کی آیتوں کو مضبوط کیا گیا ہے کیسا مضبوط کیا گیا ہے قلعہ بند کیا گیا ہے کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا آج تک کوئی اس کے خلاف کوئی بات نہیں پیش کر سکا جو واقعات بیان کیے کوئی نہیں ثابت کر سکا کہ ان میں سے کسی واقعے کے اندر کوئی جول ہے جو پیشن گوئیاں تھیں وہ اسی طرح پوری ہوئیں جس طرح قرآن کریم نے کہا تھا اور قیامت کے دن جو باقی بچ گئی وہ پوری ہوں گی جو واقعات بیان کیے جو حقائق بیان کیے جو دعوت دی وہ بالکل پکی دعوت جو ٹوک بات ہے لگی لپٹی بات نہیں ہے یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک نا صاف صاف بات وما ہوا بالحضل یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے یہ فیصلہ کن بات ہے اور اس لحاظ سے بھی احکیمت قیمت مضبوط کی گئی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور اس لحاظ سے بھی مضبوط کی گئی ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ نہ پیچھے سے کوئی آ سکتا ہے کہ چپکے سے اس قرآن کو بدل دے نہیں بدل سکتا ہے نہ کوئی سامنے سے آ سکتا ہے جیسا تھا قیامت تک اسی طرح رہے گا اور ساڑھے چودہ سو سال بیت گئے اسی طرح ہے ثم فصلت ملت حکیم خبیر پھر کھول کھول کر کے بیان کیا گیا ہے اس کتاب کو ملت حکیم آیتوں کو ملت حکیم خبیر اس ذات کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے اس نے اپنے علم اور اپنی خبر اور اپنی حکمت کے مطابق اس کو کھول کھول کر بیان کیا یہ کھول کر بیان کرنے کا مطلب ایک تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیتیں مضبوط بھی ہیں اور کھول کھول کر کے بیان کی گئی ہیں چونکہ جو چیز فصاحت و بلاغت سے پر ہوتی ہے آدمیوں کو سمجھ کم آتی ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں بہت بڑا شاعر ہے کتنا بڑا شاعر کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا تو کلام اوپر اوپر سے جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور قرآن کریم کا مقام کیا ہے ایک طرف اتنا بلند ہے کہ اس کے جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتا مگر دوسری طرف اس کے احکام کو اس کی باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا گیا ہے اور یہ معنی بھی بیان کیا گیا کہ شروع کی صورتیں اختصار کے ساتھ آتی تھیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالکل مختصر اور لیکن مضمون کیا ایک سمندر ایک ایک آیت کے اندر اس کے بعد پھر کھول کھول کر کے بیان کیا لمبی صورتیں نازل ہوئیں بڑی بڑی آیتیں نازل ہوئیں ایک ایک بات کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا گیا دونوں طرح ترجمے کیے گئے اللہ اور مضمون کیا ہے اس کتاب کا وہی جو وہاں گزرا اللہ تعبدو اللہ مت عبادت کرو مگر اللہ کی اس سورت کا جو ہم پڑھ چکے سورہ یونس اور اس کا دونوں کا مضمون یہی توحید کا رسالت کا اور اللہ کی کتاب کا مگر فرق کیا ہے وہ مضمون ذرا میٹھا سا ہے اور یہ مضمون بڑا سخت قسم کا ڈانٹ والا مضمون اللہ تعبد اللہ مت عبادت کرو سوائے اللہ کے اور تیسری بات اننی لکم منہ نذیر ہوں بشیر بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں نافرمانوں کو آگاہ کرتا ہوں برے نتیجے سے اور فرما برداروں کو خوشخبری دیتا ہوں بہترین نتیجے کی تینوں باتیں جو وہاں تھی وہ آ گئیں کتاب بھی آئی توحید بھی آئی رسالت بھی آئی وہ رَبَّكُمْ اور میں اس بات کے لیے آیا ہوں استغ کہ تم استغفار کرو بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے ثم متو الیہ پھر اسی کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ اسی کے سامنے توبہ کرو فائدہ کیا ہوگا یمتعکم مطلب متان وہ زندگی گزارنے کا سامان دے گا تم کو اچھا سامان اجل مسمى ایک متعین مدت تک ویوتی کل ذی فضل فضلا اور دے گا ہر ایک فضل والے کو اس کی فضیلت اگر استغفار کرو گے ہر مرتبے والے کو اس کی حیثیت کے مطابق مرتبہ دے گا اور چار دن جو زندگی کے ہیں وہ سکون اور آرام سے کٹیں گے علاج المسمہ جب تک کہ متعینہ مدت موت کا وقت آتا ہاں موت کا وقت تب بھی آئے گا کوئی کہے میں مسلمان ہو گیا اس لیے موت نہیں آئے گی ایسا نہیں وہ ان اور اگر یہ پیغام وہ نہ مانے منہ موڑ لیں نہیں وہ ان یہاں پر تطول اگر تم منہ موڑو گے انسانوں فہن نی خاف والی تو میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب یوم کبھی بڑے دن کے عذاب سے تولو اور تتولو عرض کیا جا چکا اسی کا معنی وہ منہ موڑے اور اسی کا معنی تم منہ موڑو اگر تم منہ موڑو گے تو میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے جب آ جائے گا کیسے بچو گے اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے اگر کہیں اور جا سکو تو اور کوئی در دیکھ لو جب جانا اسی کے در پر ہے تو پھر کیسے بچو گے عذاب سے وہ آلہ کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کوئی کہے بھاگ جاؤں گا پیش ہی نہیں ہوں گا عدالت میں کوئی کہے کہ میں اپنا ریکارڈ سامنے آنے ہی نہیں دوں گا نہیں آ کر کے رہے گا ریکارڈ وہ سب کچھ جانتا ہے کتنا جانتا ہے الا سن انہم یسنون صدورہم بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں صدورہم اپنے سینوں کو ٹیڑا کرتے ہیں لیستخفو منہو تاکہ وہ چھپا سکیں اللہ سے الا سنو حین یستخشون تخصیب جب وہ اوڑھتے ہیں اپنے اوپر اپنے کپڑے اس وقت میں بھی وہ جانتا ہے عالم ما یسرون وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں انہو علیم بذات صدور وہ ٹیڑے ہونے سے بات کو چھپ اس سے تم چھپا سکتے ہو آہستہ بولنے سے بات چھپے گی جو دل کے اندر خیال آتے ہیں ان خیالوں کو بھی وہ جانتا ہے اور جو سینے میں پلان بنتے ہیں اور جو گندے عقیدے پنپتے ہیں ان عقیدوں کو بھی وہ جانتا ہے اس آیت کی ایک تفسیر بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت اصل میں نازل ہوئی ان لوگوں کے لیے لیے جو فطری طور پر بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے تو پھر جب غسل کرتے تھے تو تب بھی بہت شرماتے تھے کہ اپنے صدر کے مقام کہیں کھل نہ جائیں لیکن کپڑے تو اتارنے ہیں تو اس کے لیے ہو تو ہو کر کے رہتے تھے اور یہی حالت ان کی قضاء حاجت کے وقت میں تھی ان کو تنبیہ کی گئی کہ اپنی اپنی حد میں انسان کو رہنا چاہیے اتنا غلو بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اس لیے کہ اللہ سے تو کوئی چھپ ہی نہیں سکتا ہے لیکن وہ مضمون اس سے ثابت تو ہو سکتا ہے مگر بظاہر آیت کا آگے پیچھے جب ملا کر آپ پڑھو گے تو وہ مضمون زیادہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا اور وہ بھی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے وَمَا مِن دہ بات کس کی چلی تھی اس کے علم کی کتنا علم ہے سینوں کے خالوں کو جانتا ہے چھپے ہوئے رازوں کو اور اندر کے چھپے ہوئے عقیدوں کو سمجھتا ہے اس کے علم کی ایک جھلک دیکھو من عم نہیں ہے کوئی زندہ چیز فی الارض زمین میں الا علی اللہ رزقها مگر اللہ کے ذمے ہے اس کو روزی دینا اس میں قدرت بھی ہے اور اس میں اس کا علم بھی ہے کیوں اس لیے کہ ایک ایک چیز کو روزی دینے کے لیے اس کا علم چاہیے لاکھوں اور کروڑوں اور خربوں کی تعداد میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں امم امثالکم تمہاری طرح ان کی بھی ایک اسی طرح کی جماعتیں ہیں جس طرح تم کہتے ہو کہ ہم آج ایک ارب اور کتنے ہو گئے ہیں وہ کئی خرب کی طرح ہیں اسی طرح عموماً امثال حکم جس طرح تم کو روٹی ملتی ہے اس طرح ان کو بھی روٹی کی ضرورت ان کو بھی پانی کی ضرورت ان کو بھی سانس کی ضرورت ایک ایک تو روزی دے رہا ہے اس کا کتنا علم ہے وہ جانتا ہے کہ فلاں چونکی کو کیا چاہیے وہ جانتا ہے سانپ کو کیا چاہیے اور جس کی جو خوراک رکھی ہے وہی دے رہا ہے اللہ اکبر اسی پر غور کریں تو اپنے مالک کو سمجھ لیں شیر کے لیے طے کیا کہ تجھے گوشت کھانا ہے اور وہ بھی تازہ تازہ ملے گا کوئی دنیا کا انسان اس کو روزانہ گوشت کھلا سکتا ہے اللہ کھلاتا ہے ہر روز تازہ کھلاتا ہے مچھلی کے لیے طے ہو گیا تجھ کو بھی کھانا ہے اور اس کو بھی ہر کچھ ہر اپنی خوراک تازہ تازہ مل رہی ہے ہر چیز کو اس کی خوراک تازہ بتازہ مل رہی ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے اور اس کے علم کی نشانی بھی ہے یعلم عالم وہ عالم و مستقر رہا اور وہ جانتا ہے ہر ایک چیز کے مستقل ٹھکانے کو بھی وہ مستعودہ اور عارضی طور پر رہنے کی جگہ کو بھی اور مستقر اور مستودع آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ماں باپ کی پشت یہ مستقل ٹھکانہ اور ماں کا رہن یہ عارضی ٹھکانہ اور پھر ماں کا رہن یہ عارضی ٹھکانہ اور دنیا مستقل اور پھر دنیا عارضی اور قبر مستقل اور پھر قبر عارضی اور آخرت مستقل اور اس کا الٹا کرنے مختلف طریقے سے تفسیر کی گئی لیکن ایک موٹی بات یہ بھی آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار کے ذمے ہر چیز کی روزی ہے تو چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں وہ چڑیاں جو سردی میں یورپ چلی جاتی ہیں گرمی میں وہ سردی میں تو یہاں پہنچ جاتی ہیں جو سردی میں کشمیر میں ہوتی ہیں وہ گرمی میں گرمی میں یہاں اور سردی میں سردی میں یہاں اور گرمی میں وہاں پہنچ جاتی ہیں اپنا اپنا ٹھکانہ بدلتی رہتی ہیں جو جہاں بدلے عالم مستقر مستقل رہا مست مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے جو جہاں جاتا ہے اس کی روزی وہاں اس کے ساتھ جاتی ہے اللہ اکبر آپ عارضی طور پر کہیں ٹھہرے تو کیا آپ کو روٹی نہیں ملے گی مستقل ٹھہرے وہاں بھی ملے گی کل منفی کتاب مبین سب کا سب ایک واضح کتاب کے اندر پہلے سے لکھا ہوا ہے وہ الذی خلق السماوات والارض وہی تو ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی ایام چھ دنوں کے اندر تفصیل گزری وکانا عرشه علی الماء اور جب تک یہ کائنات نہیں تھی تو اس کا عرش کہاں تھا اور تھا اس کا عرش علی الماء پانی کے اوپر اب پانی کے اوپر اس کے عرش کا کیا مطلب ہے اور پانی کہاں تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے تفسیریں مختلف طریقے سے کی گئیں سائنس ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اللہ پر ہی اس کو ڈال دینا چاہیے کہ کیا مانا ہے اس کا عرش اس وقت میں پانی پر تھا تمہیں پیدا کیا کس لیے لیبلوکم تاکہ وہ تمہارا امتحان لے ایوکم کون ہے تم میں سے احسن و زیادہ اچھا عملا عمل کے اعتبار سے قُلْتَ إِنَّكُمْ اتنی بڑی طاقت کا مالک اللہ جو دنیا کی ایک ایک مخلوق کو روزی پہنچا رہا ہے اور جو مخلوق جہاں جاتی ہے روزی اس کے پیچھے بھاگتی ہے اس مالک الملک کو سامنے رکھو اس کی طاقت کو سامنے رکھو پھر بھی وَلَئِن قُلْتَ قَسَمْ تک اگر آپ کہیں گے اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ بے شک تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا من بعد الموت مرنے کے بعد تو ضرور بالضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہدا الا سحر مبین نہیں ہے مگر یہ جادو ہے یہ جادو کی باتیں ہیں مر کر کے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے مٹی ہو گئے ارے مٹی ہو گئے اس مالک کی طاقت کو تو دیکھو جس کو اوپر بیان ہوا کیا اس طاقت والا تمہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکے گا ورین خرنا ان ملازاد اور اس کی طاقت کو دیکھو وہ جب چاہے جس کو جو چاہے سزا دے لیکن ورین نہ خرنا قسم بخدا اگر ہم مؤخر کریں ان سے عذاب کو علاحمت امت ہوگا تھوڑی دیر کے لیے ایک متعین وقت کے لیے لَيَقُولُنَّ تو ضرور بالضرور وہ کہتے ہیں ماں کیا چیز ہے جس نے عذاب کو روک رکھا ہے الا سن یوم جس دن عذاب آ جائے گا لیس مصروفا عنہم پھر ان سے پھیرا نہیں جائے گا اب اگر عذاب رک جاتا ہے کہتے کس نے روک لیا عذاب آتا کیوں نہیں ہمارے اوپر لیکن جب آ جائے گا کوئی پھیر نہیں سکے گا وہ ہاف اور گھیر لے گی ان کو ماں وہ چیز کانو بھی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور کس کا اڑاتے تھے اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے پکڑ لے گا اس دن عذاب ان کو وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ انسان کا غیر مستقل مزاج ہونا ہے اور ذرا سی آسائش ملے تو مت اور ذرا سی پریشانی آئے تو پس یہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے خاص طور سے نافرمان انسان ولئن ذقنا اور قسم خدا اگر چکھائیں ہم انسان کو مراد نہ فرمائیں منا اپنی طرف سے رحمتن مہربانی کچھ دن آسانی کے گزرے آسائش کے گزرے آرام کے گزرے تو منظانہ پھر ہم کھینچ لیں اس آسائش کو منہ اس سے مہربانی کو اس سے ان لیوس ان کفور تو ضرور بے ضرور وہ ہو جائے گا یوس بہت زیادہ مایوس کفور بڑا نہ شکرا بھول گیا ہے ہی نہیں جی میرے لیے تو کوئی آسانی ہے ہی نہیں میرے اوپر تو مصیبتیں مصیبتیں پریشانیاں ہی پریشانیاں دو چار گھنٹے کے لیے بھی کوئی مصیبت آ جائے ہائے ہائے میں نے تو کبھی آسانی دیکھی نہیں ارے جو باقی ساری زندگی گزری وہ مزے میں گزری وہ بھول گیا بَعْدَ ذَرَّا مَسَّتُ لَيَقُولَنَّ اور اگر ہم چکھائیں اس کو اپنی نعمتوں کا مزہ بعد اگر تکلیف کے بعد مست ہو جو تکلیف اس کو لگ گئی تھی تو ضرور بھی ضرور کہتا ہے صحیح جہاں بتائیے آ تو چلی گئی پریشانیاں مجھ سے بری حالتیں مجھ سے مطلب یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ نے دور کی بلکہ کہتا ہے گردش یہ زمانہ ہے چلی گئی اب آتے رہتے حالات کہتے رہتے ان فخور بے شک وہ بڑا اکڑنے والا فخور اور ڈینگے مارنے والا اور دوسروں کو فخر جتانے والا ہو جاتا ہے اللہ دینا سب مگر یہ کیفیت سارے لوگوں کے نہیں ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وہاں الصالحات اور نیک عمل نیکمل کیے بلائے کل و اجر کبیر یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے یہ اس طرح کی باتیں کہ آپ ظاہر ہیں آپ مجنون ہیں آپ دیوانے ہیں آپ کاہن ہیں یہ ساری باتیں کیوں بیان کہہ رہے تھے وہ آپ کو اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ آپ قرآن سنانا ان کو چھوڑ دیں فرمایا آپ تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن ان کی کوشش یہی ہے فلا اللہ کا تو شاید کے ساری ان چھوڑنے والے ہیں بازا کا مایو فلا اللہ کا بھول گیا شاید کے آپ ساری ان چھوڑنے والے ہیں مایو ہائی کا اس میں سے کچھ حصہ جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے یعنی ان کی یہ کوشش ہے کہ آپ کچھ حصہ چھوڑ دیں گے اور تنگ پڑ کے کہیں گے رہنے دو جب یہ لوگ مانتے نہیں تو نہیں بیان کرتے ہیں قرآن اور سارا نہیں خاص کچھ حصہ جس میں ان کے باطل خداؤں کی برائی ہے جس میں آخرت کا تذکرہ ہے وہ بِي صَدْرُكَ اور لگتا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اَنْ يَقُولُ اس وجہ سے کہ وہ یوں کہتے ہیں عجیب قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور عجیب مطالبے کرتے ہیں کیا مطالبہ لو لے کنس اگر یہ کہتا ہے میں نبی ہوں کیوں نہیں اتارا گیا اس کے اوپر خزانہ اگر یہ اللہ کا لاڈلا ہے تو اس کے اوپر سونے کی ڈلیاں کیوں نہیں گرتی ہیں اوپر سے سونے کیوں نہیں گرتے ہیں بوری بھرے ہوئے او جا محبو ملک یا کیوں نہیں آتا ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ جو کہہ دے کہ ہاں یہ اللہ کے پیمبر ہیں انما انت نذیر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی کوششیں ہیں آپ ان سے متاثر نہیں ہو سکتے بے شک آپ کا کام آگاہ کرنا ہے کوئی مانے یا نہ مانے واللہ علا کل وکیل اور اللہ ہر چیز کے اوپر نگبان ہے کارساز ہے ہر چیز اس کے سپرد ہے ان یقولون افترا کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے خود بنا لیا ہے اس کے باوجود قل فاتو بعشر سوار مثل میں سلے اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم کو موت پڑتی ہے تم بھی گھڑ کے لے آؤ فاتو بعشر سوار مثل لے لے آؤ تم عشر سوار دس صورتیں لے آؤ مصری ہی اس کے جیسے مفتریات یا پھر ہوئی اگر میں گھڑ سکتا ہوں بنا سکتا ہوں تم بھی بناؤ تم شاعر ہو تم پڑھے لکھے ہو تم مضمون نگار ہو تم انشا پرداز ہو تم تو بڑے زبردست قسم کے آرٹیکل لکھتے ہو تو تم بھی بنا کر کے لے آؤ میں تو ہوں امی ہوں آج تک کوئی مضمون تم کو نہیں سنایا ہے بدو میں نے ستا دُونِ اللَّهِ اور بلا لو اپنی مدد کے لیے جس جس کو بلا سکو تم اللہ کے سوا کس کو بلا سکتے ہو انسانوں کو جنوں کو کانوں کو گوروں کو اور اپنے سارے باطل معبودوں کو بلاؤ ان کو بھی اور کرو مقابلہ دس صورتیں لاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اے مسلمانوں اگر تمہارے اس چیلنج کا وہ جواب نہ دے سکیں تو تم جان لو حق الیقین کے طور پر جانو انما انزل بعلم اللہ کہ بے شک وہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ اور اللہ کا علم اللہ ہی جانتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اللہ الہ اللہ ہو اور اگر وہ اس قرآن کے جیسا کوئی قرآن نہ بنا سکے تو تم یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اگر ہوتا تو ان کی مدد کرتا اور ان کو دس صورتیں بنانے میں کامیاب کر دیتا فہل ام تم مسلم اے مشرکو جب تم ہار چکے ہو تو کیا ہو تم فرما برداری کرنے والے کیا تم مانو گے تسلیم کرو گے من کا نہ دنیا الدنیا کہا اصل بات یہ ہے دنیا کی زندگی میں مت یہاں کی رنگ رلیوں میں مت یہ آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں اور اللہ کے یہاں بھی ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ دنیا صرف فرما برداروں کو ملے اور نافرمانوں کو نہ ملے نہ من کا یرید الحیات حیات دنیا جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی وزیر اور اس کی رونق نوفی پی رہی ہے ہم ان کو پورا پورا دے دیں گے آمال ان کی آمال ان کی محنت دو آدمی نے مل کر محنت کی فرما بردار نے بھی مزدوری کی نا فرمان نے بھی کی فرما بردار کو زیادہ مزدوری ملے اور نا فرمان کو کم ملے ایسا نہیں بلکہ جو بھی دنیا جاتا ہے ہم دیں گے ان کو ان کے اعمال پورے کے پورے وَهُمْ فِيهَا لَا يُخَسُونَ اور ان کو نہیں دیا جائے گا اس دنیا میں گھٹا کر کے کہ کوئی آدمی غیر ایمان والا ہے اس لیے اس کی فیکٹری نہیں چلے گی اس کو اس کی محنت کا پورا پھل نہیں ملے گا نہ یہاں پر کسی کو نافرمانی کی وجہ سے روکا نہیں جائے گا اور فرما برداری کی وجہ سے اس کے لیٹ سے زیادہ اس کو ملے گا نہیں و رائے علیہ السلام النار مگر پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے آخرت میں نہیں ہوگا النار سوائے آگ کے وہ حد تما صنع فی اور برباد ہو جائے گا جو کچھ ما فیحا جو کچھ وہ کاریگری کیا کرتے تھے دنیا میں جو کچھ انہوں نے کمایا تھا سب باطل وہ باطل اما کانو یا ملوم اور سب باطل ہے جھوٹ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اب دو قسم کے انسان سامنے آئے ایک وہ جو اپنے مالک کو مانتا ہے اور اس کے دین پر چلتا ہے اور دوسرا وہ بیمان جو اپنے مالک کو نہیں مانتا اور اس دنیا کے پیچھے مگن اور اسی کے پیچھے سب کچھ کھپا رہا ہے یہ دو قسم کے انسان ہیں کیا تم دونوں کو برابر سمجھتے ہو کیسے برابر ہیں یہ آج برا مشکل ہے توجہ ایک وہ انسان ہے جس کی فطرت کے اندر پروردگار نے پہلے سے اپنی توحید رکھی ہوئی ہے اور یہی وہ بات ہے جس کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کل مولود یولد ولا فطرت الاسلام ہر ایک بچے کو اسلام کے مزاج پر پیدا کیا جاتا ہے پا ببا فا ہی پھر اس کے ماں اور باپ اس کو کہ کوئی یہودی بناتا ہے کوئی عیسائی بناتا ہے ماحول اس کو کھینچتا ہے درجر لیکن دین کی فطرت پر بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کی توحید کی تڑپ ہے ایک تو یہ آدمی ہے اور پھر اچانک اس کو قرآن ملا اور قرآن نے آ کر کے بتایا کہ وہی جس کو تو توحید سمجھتا ہے وہی سچا دین ہے کا دل باغ باغ ہو گیا کہ میں تو پہلے سے یہ مانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں اور ایسے بہت لوگ تھے مکہ المکرمہ میں بھی جن کو پہلی مرتبہ آپ نے توحید کی دعوت دی ان کا سبحان اللہ یہ تو ہمارے ضمیر کی آواز ہے یہ تو اندر کی آواز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون ایمان لایا فرمایا جس کا نام ہی پہلا ہے تو کس کا نام ہے پہلا ابو بکر پہل کرنے والا بکر کے معنی پہل ابو بکر پہل والا ہر کام میں پہل کرنے والا ایمان میں پہل آپ کی خدمت میں پہل غار سور میں اکیلا ہونے میں پہل غزوہ تبوک میں چندہ دینے میں پہل ہر کام میں پہل کرنے والا پوچھا کہ ان سے پہلے تو حضرت خدیجہ ایمان لائیں حضرت ام احمد لائیں حضرت زید لائیں فرمایا کہ یہ سارے لوگ لائے لیکن یہ گھر کے لوگ تھے باہر کا انسان جس کو دعوت دی گئی اور دعوت سنتے ہی ایک دم ایمان لے آئے وہ ابو بکر صدیق تھے ایمان پہلے سے دل کے اندر جگمگا رہا تھا فطرت والا ایمان جب سنایا گیا تو یہ تو میرے دل کی آواز ہے اصمان کا نام آبائی نا تو کیا وہ آدمی جو تھا ایک نشانی کے اوپر ایک دلیل کے اوپر رب بھی ہی اپنے رب کی طرف سے اس کی فطرت کے اندر اللہ کی توحید تھی وہ شَاهِدٌ مِّنْهُ تالا یتلو تلون کے مانا پیچھے لگنا یہاں یہی ہے وہ یتلو اور اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے من ہو اللہ کی طرف سے ایک گواہ اللہ کی طرف سے گواہ کون ہے قرآن گواہ ہے اللہ کے حبیب گواہ ہیں انہوں نے جب بتایا کہ یہی تو دین ہے سبحان اللہ میرا تو دل یہی کہتا ہے کہ یہی دین ہے پتھر کہیں خدا ہو سکتے ہیں اور جب اس نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو تیسری بات اور سامنے آئی جس کے اوپر اور دل مطمئن ہو گیا وہ کیا کہ قرآن کریم میں زبور کا اور تورات کا اور انجیل کا تذکرہ آیا جب اس نے تورات اور انجیل کو دیکھا اس میں بھی صرف اللہ ہی کا تذکرہ اس کی توحید کا تذکرہ وَمِن قبلی ہی اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ موسا علیہ السلام کی کتاب تھی ایمام جو رہنمائی کرنے والی تھی رحمت مہربانی کرنے والی تھی خدا کئی امین یہ ہے وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ میت بِهِ اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو اس پر اس کے ساتھ کفر کرتا ہے من اللہ مختلف پارٹیوں میں سے فنار و ہو تو ان کے لیے جہنم ہی وعدہ ہے بنارو تو آگ میں ان کے وعدہ پورے ہونے کی جگہ ہے فلا تکفی میری من تو آپ نہ ہو جائیے اس قرآن کی طرف سے شک میں اس دین کی طرف سے شک میں یہی سچ ہے الحق بالکل یہی برحق ہے میرے رب تیرے رب کی طرف سے بلا کنات سرنا سلائی لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ اکثر لوگ کس طرف ہیں جدھر زیادہ ہیں اس کا مطلب وہ حق ہے نہیں نہیں یہ کس نے کہا جدھر زیادہ ہیں عقل و دانش جدھر ہے وہاں حق ہے ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون علی اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگائے اولئک یعرضون علی ربهم یہ ہیں وہ لوگ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے وہ الاشهاد الشہاد اور گواہ کہیں ہاں اولا اللہ ددین یہ وہ لوگ کذبوا علی ربهم جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ بولا تھا کون گواہ کہیں گے انبیاء کرام کہیں گے جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی انبیاء کرام کے جانشین کہیں گے جنہوں نے ان کو دعوت پہنچائی تھی یا اپنے رب پر جھوٹ بولتے تھے الا لعنت الظالمین ایسے ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ان سے بڑا کون ظالم ہوگا الذين يصدون عن سبيل الله جو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے وہ عوجا اور تلاش کرتے ہیں اس راستے کے اندر ٹیڑھا پن وهم بالاخرتهم کافرون اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں اولئک لم يكونوا معجزین فی الارض یہ ہیں وہ لوگ جو نہیں عاجز کر سکتے ہیں اللہ کو زمین میں وہ اولیاء اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا من اولیاء کوئی لهم العذاب ان کے لیے تو عذاب کو ڈبل ڈبل کیا جائے گا ما كانوا يستطيعون السمع یہ وہ طبقہ ہے جو طاقت نہیں رکھتا ہے سننے کی سنتا ہے مگر دل کے کان نہیں ہیں دل کے اندر نہیں بات اترتی ہے وہ كانوا يبصرون اور نہیں یہ طاقت رکھتے ہیں دیکھنے کی الذین خسروا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ عنہم اور گم ہو جائے گا ان سے گم ہو گیا ان سے ما یفترون جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے کیا نتیجہ نکلا ان کا لا جرم کوئی شک نہیں لا شک کا فی واللہ بالکل درست بات ہے انہم فی الاخرہ کہ وہ آخرت میں ہم وہی سب سے زیادہ نقصان والے ہوں گے ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے واخبتوا اور جو جھک گئے ربہم اپنے رب کی جانب اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں ہم خالدون یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اب یہ دو طبقے ایک جس نے ضمیر کی آواز کو بھی نہیں سنا قرآن کی آواز کو بھی نہیں سنا اور قرآن سے پہلی کتابوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور دوسرا وہ جس نے اپنی ضمیر کی آواز کو سنا پھر قرآن نے اس کی ضمیر کی آواز کی گواہی دی اور تورات و انجیل نے مزید اس کی تصدیق کی اور پھر وہ اللہ کے دین پر چل پڑا یہ دو طبقے ہوئے کیا مثال ہے ان کی مسل الفریقین کل اصم و مسل الفریقین ان دونوں فریقوں کے دونوں طبقوں کے دونوں گروہوں کی حالت ہے کل احما جیسا کہ اندا ول جیسا کہ بہرا البصیر آنکھوں والا وسنی اور دیکھنے اور سننے والا یہ دو باتیں جڑی ہیں کیسے کل احمد یہ جڑے گا کس کے ساتھ البصیر اور الاسم یہ کس کے ساتھ جڑے گا السمیع حل حلیت کبھی اے دنیا والو اندھے اور بینے نابینے اور بینے اور بہرے اور سننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں حل یستویانی کیا دونوں برابر ہیں مثلا مثال کے اعتبار سے افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت اب بھی نہیں حاصل کرو گے وہ انسانوں یہ تمہید ہے کیا زوردار تمہید ایسا لگ رہا ہے نا جھجوڑا جا رہا ہے انسانوں کو اٹھو جاگو آنکھیں کھولو دیکھو وہ سورج طلوع ہو چکا ہے اس کے بعد پھر حضرت علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا فرمایا یہ پہلی مرتبہ نہیں اسی طرح کی دعوت حضرت نو علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور نافرمان وہی کہتے رہے جو حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں کہا اور حق اسی طرح غالب آتا ہے جس طرح حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں آیا اگرچہ وقت لگتا ہے تب کتنا وقت لگا تھا ساڑھے نو سو سال اب اتنا نہیں آزمایا جائے گا انسانوں کو عمریں تھوڑی ہیں اب صرف کوئی اکیس بائیس سال کی بات ہے اس کے بعد چھٹ جائیں گے بادل اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پر اعلان کریں گے ان شیطان یعبد فی جزیرۃ العرب اب شیطان مایوس ہو گیا ہے جزیرۃ العرب میں اس کی کوئی پوجا نہیں کرے گا صدق اللہ مولانا العظیم